وبرکاتہ سامعین کے نام احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت یہ پروگرام ہمارے اس پروگرام کا تسلسل ہے جو اب سے دو گھنٹے قبل F M hundred point seven پہ جاری تھا اور پروگرام کا تسلسل ہے پروگرام ہم شروع کر چکے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں انسر رضا صاحب موجود ہیں یہ وقت ہے جب ہم پروگرام میں آپ کی کالز کو شامل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اگر آپ نے پروگرام میں شامل ہونا ہے تو کال کے لیے نمبر ہے اسٹوڈیوز کا four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two آپ کال کیجیے آج کے موضوع کا میں صاحب سے درخواست کروں گا کہ مختصراً بیان بھی کر دیں تاکہ وہ سامعین جنہوں نے ہمیں اس چینل پہ جوائن کیا ہے انہیں پتہ چلے کہ آج کس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک سوال تھا جس پہ ہماری گفتگو جاری تھی ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے پھر جوڑیں گے تو صاحب آپ کے حوالے اب جی جو موضوع ہے ہمارا آج کا وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جہاں تک تو روحانی مردے زندہ کرنے کا معاملہ ہے تو وہ تو تمام انبیاء کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ یا یہ الزی استجیب اللّہ و رسول اعزاد آکم لما یوکم کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں تو ان کو جواب دیا کرو تاکہ وہ تم کو زندہ کر دیں ٹھیک ہے تو اب یہ روحانی جو زندہ کرنا ہے وہ تمام انبیاء کرتے ہیں اس میں حضرت علیہ السلام کی کوئی تخصیص نہیں ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جسمانی طور پر ایک مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا جی تو اس کے برخلاف قرآن کریم میں آیات موجود ہیں ٹھیک کہ کوئی بھی مردہ جو ہے وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوگا جو بھی فوت ہوگا ٹھیک ہے بلکہ ایک دیوبندی مولوی صاحب ہیں جو ٹی وی پر بھی تشریف لاتے ہیں مفتی نعیم صاحب جی محمد نعیم صاحب وہ جو جامعہ بنوریہ جامعہ بنوریہ کے ہاں جی۔, جی تو ان کی یہ کتاب ہے مجھے اس کا صحیح نام یاد نہیں اس وقت لیکن اس میں انہوں نے شیعوں کے عقیدے رجت کو اس کا رد کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ غلط ہے اس لیے کہ قیامت سے پہلے کوئی مردہ زندہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ان کی ویب سائٹ ہے اور ان کا جی۔ فیس بک کا بھی پیج ہے جی اس کے اوپر میں ان کو کئی دفعہ یہ سوال پوچھ چکا ہوں ان کی خدمت میں درخواست کر چکا ہوں کہ آپ نے اپنی فلاں کتاب میں یہ کہا ہے کہ عقیدہ رجت جو ہے شیوں کا وہ غلط ہے اس لیے کہ قیامت سے پہلے کوئی مردہ زندہ نہیں ہوگا تو عذرائے کرم یہ بتا دیجئے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردہ زندہ کیا کرتے تھے وہ واقعی ایسی بات ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ متضاد نہیں ہے تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا اور میں نے پھر تین چار دفعہ مختلف طریقوں سے ان کو وہ بات پہنچانے کی کوشش کی لیکن مجھے آج تک جواب نہیں ملا تو اگر یہاں پہ کوئی ایسے ہمارے غیر احمدی دوست ہوں جو بنوریا ٹاؤن کے یا جامعہ بنوریا کے بنوری ٹاؤن شاید اس کا نام ہے جی جی تو ان کا رابطہ ہو مفتی محمد نعیم صاحب سے تو ان سے زراع کرم پوچھ لیں کہ جی آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اگر کسی کو وہ ایگزیکٹ ریفرنس چاہیے ہو تو وہ مجھے بتا دیں میں ان کو وہ بھی دے دوں گا میرے پاس ہے وہ اس وقت ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو عقیدہ رجت ہے اس کے بارے میں بھی میں نے بتایا کہ شیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ چند مخالفین کو جن کو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہوں گے حضرت عمر ہوں گے حضرت عائشہ اور حضرت افسا جی ان کو نوزب اللہ وہ زندہ کریں گے اور پھر ان کو پھانسی پہ چڑھائیں گے اور پھر اس کے علاوہ جتنے بھی سابقہ انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام واپس آئیں گے رجت سے یعنی زندہ ہو کے جی اور پھر وہ مامد علیہ السلام کی نصرت فرمائیں گے لیکن جہاں تک سنیوں کا تعلق ہے ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے آج تک کسی انسان میں بھی نہیں اور کسی نبی میں بھی نہیں مگر صرف ایک نبی میں یعنی حضرت علیہ السلام میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ جسمانی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اب وہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کا وہ ترجمہ اس طرح کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ وہ جو زندہ کرنے والی بات ہے وہ تو تمام انبیاء کے ساتھ ہے کسی ایک میں مخصوص نہیں ہے اس لیے وہاں پہ زندہ کرنا جسمانی زندہ کرنا مراد نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ہو تو پھر قرآن میں تضاد پیدا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی مثال دی کہ جب انہوں نے بادشاہ سے کہا اس نے کہا کہ جس خدا کی تم پرستش کرتے ہو جس کے بارے میں تم جگہ جگہ باتیں کرتے رہتے ہو اور جی. بتوں کا تو یہ خدا نہیں ہے تو وہ کون ہے کیا کرتا ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے اس نے کہا وہ تو میں بھی کرتا ہوں جی تو انہوں نے کہا اچھا اگر تم کرتے ہو تو پھر ذرا مشرق کی بجائے مغرب سے سورج نکال کے دکھا دو اب جب ہم اس کو قرآن کریم کی باقی آیات سے ملا کر پڑھتے ہیں کیونکہ کسی عقیدے کو سمجھنے کے لیے اس کو اختیار کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ پورے قرآن کو پڑھیں بالکل اور اس میں اس موضوع کے متعلق جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کو سامنے رکھیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں یہ پک اینڈ چوز نہیں کرنا جس کو چیری پکنگ بھی کہتے ہیں جی ہاں۔ کہ آپ نے ایک آیت پڑھی اور اس کا ایک ترجمہ کیا لفظی ترجمہ کر لیا اور اسے ایک ایسا عقیدہ بنا لیا ایک ایسی تشریح اور انٹرپٹیشن کر دی جو قرآن کریم کی باقی آیات کے خلاف ہے ٹھیک ہے اس لیے سمجھداری کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ پورے قرآن کو پڑھیں جی اور پھر ایک عقیدے کے اوپر پہنچیں ٹھیک ہے تو جب ہم باقی آیات پڑھتے ہیں جس میں زندگی اور موت کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی وہ یہی کہی کہ جو زندہ کرنے اور مارنے والا ہے اس کے اندر تو یہ طاقتیں بھی ہیں کہ وہ تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں اللہ کل الشین قدیر ہے تو وہ تو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو روز اور تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ کیونکہ تمہارے اندر تو طاقت ہے نا تو وہ اس کے اوپر مبہوت ہوا کیونکہ وہ جو اس کا دعویٰ تھا اس کی دلیل نہیں تھی حضرت علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا اس کی دلیل بھی ساتھ دی کہ میرا جو خدا زندہ کرتا اور مارتا ہے اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ مشرق سے نکالتا ہے سورج کو روز ٹھیک ہے تو تم کہتے ہو کہ تم بھی زندہ کرتے ہو اور مارتے ہو تو پھر تم بھی ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ تو میرے خدا کے الٹ کر کے دکھاؤ تو وہ مبہوت ہو گیا اس لیے جو <clears throat> موضوع ہے ہمارا آج <clears throat> اور جو میں اپنے موضوع سامعین کی خدمت میں جو بات پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جسمانی طور پر مردوں کو زندہ کرنے والا عقیدہ شرک ہے قرآن کریم کی روح سے شرک ہے اور اظہر شاہ ولی اللہ نے بھی اس کے متعلق یہی اشاعت فرمایا ہے کہ خدا کی صفات کو یا کسی ایک صفت کو کسی ایک انسان میں ماننا اور دیگر تمام بنی نو انسان سے اس کی نفی کر دینا یہ شرک ہے اور مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے مشرق نہیں ہو سکتا وہ گناہ گار ہو سکتا ہے اس کے اندر باقی فہم میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہ مشرق نہیں ہو سکتا کیونکہ مشرق اور مسلمان یہ دونوں انتہا کی باتیں ہیں بالکل مختلف ایک سو اسی درجے کے اوپر جی ہاں۔ ہیں وہ یعنی ایک طرف اگر مسلمان ہے تو دوسری طرف مشرق ہے بالکل اور خدا نے فرمایا کہ وہ سب کچھ بخش دے گا شرک نہیں بخشے گا اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی میں آپ سے محبت میں آپ کو نہایت آجزانہ طور پر رمضان کے مہینے میں اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں توجہ دلا رہا ہوں میں آپ کو حضرت مسیح محدود علیہ السلاۃ والسلام کا جو میں نے اقتباس پڑھ کے سنایا ہے اس کا جو ثبوت ہے وہ میں نے قرآن سے پیش کیا ہے آپ کی خدمت جی ہاں اس لیے کہ جو وہ کہتے ہیں قرآن وہی کہتا ہے ٹھیک ہے یا وہ وہ کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے ہم قرآن کتابیں ہیں مرزا صاحب علیہ السلاۃ والسلام قرآن کتابیں ہیں ٹھیک ہے ہماری کتاب قرآن کریم ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کتاب کو نہیں جانتے جو بھی دوسری کتابیں ہیں وہ قرآن کی تشریح ہیں یہ ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں عام عوام تو نہیں لیکن علماء وہ یہ قیدہ رکھتے ہیں کہ جو بخاری اور یہ صحیح مسلم یہ جو ہیں یہ قرآن کے ہم پلہ کتابیں ہیں اور ان کے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن بے مثل اور بے نظیر ہے جی اسی طرح بخاری بھی بے مثل اور بے نظیر ہے اسی طرح مصنوعی مولانا روم بھی بے نظیر ہے اور بے مثل ہے اور ہدایہ جو ہے جو ان کی انفی فقہ کی کتاب ہے وہ بھی بے مثل اور بے نظیر ہے جی یعنی قرآن نے جو کہا کہ تم قرآن کی طرح کا کوئی ایسا ایک ایک صورت یا دس صورتیں یا پورا قرآن نہیں لا سکتے جی تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ تو ہدایہ کی طرح بھی کچھ نہیں لکھ سکتے آپ مصنوعی کی طرح بھی کچھ نہیں لکھ سکتے آپ بخاری کی طرح بھی کچھ نہیں لکھ سکتے گویا پھر قرآن کا جو یونیک ہونے کا ایک چیلنج تھا جو دعویٰ تھا وہ آپ نے خود ہی اپنے ہاتھ سے توڑ دیا ٹھیک ہے وہ جیسے وہ ایک بندہ ایک شاخ پہ بیٹھا ہوتا ہے اسی کو کاٹ رہا ہوتا ہے نا تو نیچے سے ایک بندہ گزرتا ہے وہ کہتا ہے تم گر جاؤ کہتا ہے ایسے گر جاؤں گا میں لیکن جب وہ گرتا ہے پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ تو واقعی غلط بات ہے ان مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں جی قرآن چیلنج کرتا ہے کہ قرآن کی مثل کوئی دوسری کتاب نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کو نہیں پتا سر میں اس وقت ابھی مصنوعی بنی نہیں تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا تو اس وقت مصنوعی ابھی نہیں بنی تھی اب مصنوعی بن گئی ہے اور اس کے متعلق آپ یہ شعر بھی کہتے ہیں کہ مصنوعی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی جی کہ جو مولانا روم کی مصنوعی ہے وہ اصل میں فارسی زبان میں قرآن ہے شعر ہی یاد کر رہا تھا آپ نے ہاں۔ بالکل اور پھر آپ یہ آپ کے اتنے بڑے عالم انوشا کشمیری صاحب یہ کہیں کہ بخاری جو ہے وہ بھی بے مثل ہے کہتے ہیں میں ہر کتاب کی مثل لکھ سکتا ہوں دنیا میں کوئی کتاب ہو میں اس کی مثل لکھ سکتا ہوں لیکن نہیں لکھ سکتا تو چار کتابوں کی قرآن بخاری مصنوعی اور ہدایہ اب قرآن کہتا ہے کہ میں اکیلا بے مثل ہوں کہتے نہیں نہیں تین اور بھی بے مثل ہیں بخاری بھی بے مثل ہے اور مثنوی مولوی مول بھی بے مثل ہے اور ہدایہ بھی بے مثل ہے تو پھر ایسے مسلمانوں کو کیا کہا جائے جو خود اپنے ہاتھ سے اپنی کتاب کا الہی کتاب کا اعجاز جو ہے جی ہاں، بالکل اس کا جو یونیک ہونا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں ہماری کتاب ہے یہ دوسری بات ہو گئی پہلی بات تو شرک والی وہ بہت ہی بڑی ہے ہاں وہ بھی ابھی جو یہ امین صاحب آگے کہہ رہے تھے کہ ہمارا قرآن ہے ہماری کتاب ہے بھائی آپ کی کتاب ہے تو آپ کے عالم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے مثل اکیلی نہیں ہے جب ایک چیز بے مثل ہو اور دوسری بے مثل ہو جی تو دونوں کا بے مثل ہونا ٹوٹ گیا بالکل بالکل صحیح بات ہے ٹوٹ گیا نا ٹوٹ گیا مثال آ گئی یعنی کہ ایک ایک ہے وہ بے مثل ہے تو بے مثل ہونے میں وہ بے مثل ہے جی ہاں اور دوسری کتاب کو آپ کہتے ہیں وہ بھی بے مثل ہے ہے تو پھر جو پہلی اس کا بے مثل ہونا تو نہ رہا نا نہ رہا یعنی آپ کہتے ہیں یہ بے مثل ہے اور یہ بھی بے مثل ہے نہ قرآن جیسی کو لکھ سکتا ہے نہ مصنوعی جیسی کو لکھ سکتا ہے تو بے مثل ہونے میں تو پھر وہ اس کا جو ایک یونیکنیس تھی اس کا جو تخصیص تھی وہ ختم ہو ختم ہو گئی <coughs> میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مصنوعی اس کی طرح کی ہے لیکن بے مثل ہونے میں قرآن واحد ہے ٹھیک ہے مصنوعی کی مثل بھی لکھی جا سکتی ہے بخاری کی مثل بھی لکھی جا سکتی ہے لکھی گئی باقی کتابیں بھی لوگوں نے جی، پھر اس کے علاوہ ہدایا ہے وہ انفیفیقہ کی کتاب ہے اس میں جو مالکی ہیں وہ کہتے ہیں ہماری جی۔ بے مثل ہے وہ شافعی کہتے ہیں ہماری بے مثل ہے امام احمد بن حنبل والے کہتے ہیں ہماری بے مثل ہے اور بھی لوگ ہیں مسلمانوں نے تو چار نام سنے ہیں نا جی فقہ کے اور بھی بڑے بڑے امام ہیں جن کو چونکہ ہندوستان کے مسلمان جانتے نہیں ہیں جی اس لیے انہوں نے کبھی نام نہیں سنا وہ سمجھتے ہیں کہ چار ہی تھے بس ٹھیک جیسے مسلمانوں کو چار کتابوں کے نام یاد ہے نا جی تو راج انجیل اور قرآن جی کہتے ہیں چار کتاب مسلمانوں یہ چار کتابیں تو چار کتابوں کے نام یاد ہے حالانکہ تو خدا نے تو اور بھی اتاری ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ جو ایک پراپیکنڈا ہوتا ہے جو علماء جو بند کر دیتے ہیں لوگوں کے کانوں کو کہ بس یہی ہے اس سے باہر نہیں ہے تو اس سے بہت ایک خطرناک صورت حال پیدا ہو جاتی ہے میں اپنے بھائیوں کو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بہت پیار سے محبت سے آپ کی ہمدردی میں بڑے درد دل کے ساتھ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس شرک سے بعض آ جائیں یہ شرکیہ عقیدہ ہے اس کو ختم کر دیں میں نے آپ کو دلائل کے ساتھ بتایا میں صرف دعویٰ نہیں کر رہا جی اور ابھی چند آیات جو باقی رہ گئی ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مثلاً یہ ایک اور آیت ہے میرے پاس جو صورت نمبر ہے اس کی فورٹی ون اور یہ صورت ہے حامیم السجدہ اور اس کی چالیس نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن آیات ہی انا کا ترل اردا خاشیتاً فائضہ انضل نا علیہ احتزت وربت کہ اللہ کے نشانات میں سے ایک یہ نشان بھی ہے کہ تو زمین کو گری ہوئی حالت میں دیکھے گا اور پھر ہم اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو وہ متحرک ہو جاتی ہے یعنی کہ پھلنے پھولنے کے جی ہاں۔ لحاظ سے اور پھل پھولنے لگتی ہے ان الزی احیا وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا ہے لا محیل موتا وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے کیوں ان نہ ہو اللہک الِشین قدیر یقیناً وہ ہر چیز جس کو وہ چاہتا ہے اس کے اوپر اس کو قدرت حاصل ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ پھر جب یہ کہا لا مہیل موت پھر کہا اللہ کل شہین قدیر تو مہیل موت وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کل شہن قدیر ہو بالکل بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہا ہے میں نے آپ کو بتایا میرے پیارے موض سامعین کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرنے کا ذکر فرماتا ہے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انّا کل شہن قدیر کہا ٹھیک ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لہو ملک السماوات والارض کہا پھر آگے سورہ اشورا میں جو بیالیس نمبر کی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امت تخذ من دون ہی اولیا کیا انہوں نے اللہ کے سوا بھی کوئی اولیا پکڑ رکھے ہیں فلاح ہوول ولی ہو بس جو اللہ ہے وہی ہے اصل میں ولی وہی بہترین دوست ہے ٹھیک ہے واہ ہو واہ یوہی الموتا اور وہ ہے جو مرزوں کو زندہ کرتا ہے وہ ہوا علاق قدیر اور وہ ہر چیز پر جس کو وہ چاہتا ہے اس کے اوپر قدرت حاصل ہے اچھا، بڑا تسلسل تسلسل واقعی ہے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یا تو زمین و آسمان کی بادشاہی کا جی۔ ذکر ہے یا علاق الشین قدیر کا ذکر ہے یا دونوں کا اکٹھا ذکر ہے ٹھیک ہے پھر یہ یہ دس نمبر کی آیت ہے صورت نمبر بیالیس ہے سورہ شورا اس کے بعد سورہ الدخان ہے جی چوالیس جی۔ نمبر کی صورت ہے اس کی دو آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب سماوات والارض وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے وہ ماں بے اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے دیکھیں نا یہ دیکھیں کتنی سائنٹیفک بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں زمین ہے یا آسمان ہے بیچ میں کچھ ہے ہی نہیں لیکن خدا نے کہا جو دونوں کے درمیان ہے وہ بھی ہمیں نظر کچھ نہیں آتا جی لیکن زمین اور آسمان کے درمیان پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ جراثیم ہیں وہ انسیکٹس ہیں وہ ہوائیں ہیں وہ گیسے ہیں وہ ویوز ہیں بہت کچھ ہے یہ چودہ سو سال پہلے خدا نے کہا جب لوگ کہتے تھے کہ یہاں زمین ہے یا آسمان ہے جی۔ بیچ میں تو کچھ ہے ہی نہیں لیکن خدا نے کہا کہ ربی سماوات اور پھر یہ ربی جی، سماوات کا پرورش کرنے والا جی۔ پرورش کرنے والا پرورش کرنے والا وہ ہوتا ہے جو زیرو سے سو پہ لے جائے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے تو زمینوں زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور جو ان کے درمیان ہے وہ ماں نہ ہما ان کن تم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو تو لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہی و یمی تو وہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے رب و کم وہ تمہارا رب ہے و رب و ابائے کم اور تمہارے جو پہلے آباد ہیں ان کا بھی وہی رب ہے اچھا دوبارہ پڑھیں گے ایک دفعہ آیت یہ یہ والی لا لا الہ الہ الا اللہ اللہ ہوا و تو اس اس کا کا پورا ترجمہ ترجمہ کیا بنا ہے کہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے رب و کم وہ تمہارا رب ہے و رب و آبائے کم الاولین اور جو تمہارے اولین آباد ہیں ان کا بھی وہی رب ہے اور اگر کوئی اور زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو وہ رب ہو گیا پھر سیدھا سیدھا بالکل اس کو رب ہونا چاہیے نا کیونکہ رب کی صفت ہے بالکل زندہ کرنا اور مارنا اس کی صفت ہے جو رب ہے اور صرف ہمارا رب نہیں ہے وہ رب الرب و ابائے کو الاولین بھی ہے کیونکہ عربی زبان میں گھر کے سربراہ کو بھی رب کہتے ہیں ہاذرا رب البیت بالکل لیکن وہ صرف فیملی کا رب نہیں ہے فرمایا کہ رب سماوات والارض آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے و ماں بینا ہما اور ان دونوں کے درمیان جو ہے اس کا بھی وہ رب ہے ان کن تم موقع نہیں اگر تم یقین کرنے والے ہو تو یقین کرو کہ وہ اس تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور جو دو ان کے در... ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہی وہ زندہ کرتا ہے وہی وہ مارتا ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے جو تمہارے اولین آباد ہیں ان کا بھی رب ہے تو یہ ایک اور تسلسل والی بات ہے پھر اس کے بعد سورہ الحکاف ہے چالیس نمبر کی صورت ہے اس کی چونتیس یہ بھی تو میں نے ابھی آیات بتائی ہیں آپ کو یہ سورہ دخان کی جی۔ آٹھ اور نو نمبر آیت پھر یہ چالیس نمبر کی صورت ہے سورہ الحکاف اس کی آیت نمبر چونتیس ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یہ رو کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ اللہ جی خلق سماوات ان اللہ اللہ جی خلق سماوات والردہ کہ یقیناً یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ولم یا یا بے خلق ہننا اور وہ ان کی تخلیق سے تھکا نہیں ہے بے قادر اللہ موتا تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے بلا بے شک ان نہ ہو کل الشین قدیر اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اب آپ اندازہ لگائیں جو جو میں آج پڑھتا ہوں جی. اس میں یا تو ملک و سموات ولاد کا ذکر ہے اور میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے سامعین کو یہ ذہن نشین ہو جائے بات کہ ہر آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ زندہ کر مردوں کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے وہاں اپنی صفت یہ بتاتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ رب ہے اور صرف تمہارا رب نہیں ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان جو اس کا رب ہے اور وہ ہمارے آبائے اولین جو ہیں ان کا بھی رب ہے صرف آبا نے ہی کہا خدا نے آباؤ کم الاولین یعنی جو پہلے آبا ہے جو نسل انسانی جہاں سے شروع ہوئی ہے اس کا بھی رب ہے تو دمے کے لیے روکوں گا اگر میں گستاخی نہ کروں تو یہ تو بڑا خطرناک عقیدہ ہے اگر نوز اللہ آسان الفاظ میں دوسری طرف سے سوچوں کہ یہ بات مان کر کے حضرت عیسیٰ جسمانی طور پہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو میں تو دوسرے الفاظ میں انہیں خدا مان لیا پھر رب مان لیا exactly. میں نے اور شیئر کر دیا میں نے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں وہ ان کو رب بنا بیٹھے ہیں اس حساب سے اگر جو ان کو پتہ نہیں ہے بیچاروں کو یہ ہماری جو عوام ہے نا یہ بہت معصوم ہے بیچاری بولی بالی ہے ان کو علماء نے جان کے شرک میں مبتلا کیا ہے علماء کا قصور ہے یہ جی علماء کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم علماء ہیں ہم نے یہ قرآن پڑھا ہے ہمیں سمجھ آتی ہے اور وہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی یہ جو عرب ہیں ان کو نہیں پتہ تو وہ جو عرب ہیں انہوں نے یہ آیات نہیں پڑھی میں عرب کی فہم کو مانوں یا میں قرآن کو مانوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ ایک یہاں پہ ہیں ہمارے مخالف تو وہ ایک عرب مولوی کو لے آئے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جی وہ اچھا شریف آدمی تھا ویسے وہ وہ مجھے کہنے لگا جی کہ میں عرب ہوں تو میں اپنی کتاب کو اپنی زبان کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں تم تو انڈین اوریجن کے آدمی ہو تمہیں کیا پتا میں کیا اگر عرب ہونا اور عربی زبان کا مالک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم قرآن کو صحیح سمجھتے ہو تو پھر عربوں میں شیعہ کیوں ہیں اور کیا عربوں میں سلفی کیوں ہیں عربوں میں سنی کیوں ہیں کیا ان کو نہیں پتا یہی تین بڑے فرقے ہیں نا عربوں میں جی۔ دین کے لحاظ سے جی تو کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ جو آیت تم بتا رہے ہو یہ علی کے بارے میں ہے یا ابو بکر کے بارے میں ہے یہ جو بات ہے وہ خدا کی توحید کے بارے میں ہے یا جو تمہارا قیدہ ہے بزرگوں کو وسیلہ بنانے والا اس کے متعلق ہے کیا یہ آیت تم کو قبر پرستی سے منع کر رہی ہے یا تمہیں قبر پرستی پر اکسا رہی ہے وہ شریف آدمی تھا وہ ہماری ڈیڑھ دو گھنٹے کی بلکہ زیادہ کی گفتگو تھی اس میں پھر اس کے بعد وہ نہیں بولا خاموش بیٹھا رہا بالکل اس لیے عربی جاننا یا عرب ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اس کو قرآن بھی آتا ہے بالکل اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پورا پورا شرک ہے جی اور اسی لیے میں نے اس بات کو رمضان میں منتخب کیا ہے اس موضوع کو کہ میں اپنے سامعین کو یہ بتاؤں کہ اس رمضان میں آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ آپ اس شرک میں مبتلا رہے ہیں اور اب اس عقیدے کو ترک کر دیں کہ آپ نے خدا کے سوا ایک اور انسان میں ایک واحد فرد واحد کے اندر آپ نے وہ صفت مان رکھی ہے جو صرف خدا میں ہے اور خدا میں بھی وہ صفت اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ باقی صفات بھی ہیں یہ جو صفت ہے یہ ان تمام صفات کے ساتھ منسلک ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر جی. تم بھی زندہ کرتے اور مارتے ہو تو پھر اس طرح اس کو مشرق سے نکال مشرق سے کی بجائے مغرب سے نکال کے دکھاؤ تو یہ ایک ایسی زبردست بات ہے جو ہمارے لوگوں کو اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب یہ دیکھیں یہ جو میں نے ابھی آپ کو آیت بتائی ہے سورہ اللہ کاف کی جی اس میں اللہ تعالیٰ نے سوالیہ طریق سے جی۔ بات کو شروع کیا اولم جو رہو دیکھتے نہیں وہ ان اللہ اللہ جی خلق سماوات ولا ولم یا بخل کے کیا وہ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کی تخلیق سے تھکا نہیں ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو بے شک وہ کر سکتا ہے بلا کیوں ان اللہ کل شہین قدیر کیوں وہ زندہ کرے گا اس لیے وہ زندہ کرے گا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے انک اللہ شہین قدیر عیسیٰ علیہ السلام اللہ اللہ شہین قدیر نہیں ہے نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک و سماوات والا نہیں ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی نہیں ہے ان کے پاس اس لیے مردے کو زندہ نہیں کر سکتے اگر تم یہ مانتے ہو تو پھر مان لو کہ بادشاہت ہے اور مان لو کہ ایگزیکٹلی بالکل پھر اس کے بعد سورہ الحدید ہے جو ستاون نمبر کی صورت ہے سورہ الحدید اس کی آیت نمبر تین ہے یہ ہے اصل میں وہ آیت جس نے مجھے تمام باتوں کی طرف متوجہ کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہو ملک سماوات ولاد اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی جو و ومی تو وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہ لاک کل شین قدیر کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے پھر میرا خیال ہے یہ آخری ہے آیات کتنی ہیں ایک دو تین چار چار آیات ہیں اور یہ صورت نمبر ہے پچہتر اور صورت کا نام ہے سورہ القیامہ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بیان کیا اب دوبارہ سے کھول کے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم یا کو نطفتم من منی ان جمنا کیا وہ محض منی کا قطرہ نہیں تھا جو ڈالا گیا ٹھیک ہے سما کانا القتن پھر وہ الگ کا بن گیا یعنی کہ گوشت کا ایک لوتھڑا کا فصوا پھر اس کو تخلیق کیا پھر اس کی ترتیب دی اس کو توازن دیا جی فجا علامن زوجائن نے پھر اس میں سے جوڑا بنایا ازکرا ول انسا مذکر اور مونس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ظال کا قادر نہیں کہ زندہ کر دے مردوں کو یعنی زندہ کرنا مردے کو کون کر سکتا ہے کون قادر ہے اس کے اوپر جس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا منی کا قطرہ تھا جو ڈالا گیا پھر اس کے بعد اس کو الکا بنایا پھر اس کی تخلیق کی پھر اس کو برابر کیا پھر اس کے بعد اس میں سے جوڑے بنائے کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا کسی کو مذکر بنایا جی، کسی کو مونس بنایا مرد اور عورت نہیں مذکر اور اور مونس آف کی بات ہو رہی ہے پھر بے کہ کیا وہ جس نے یہ سارے کام کیے ہیں وہ اس بات کا قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے تو یہ ایک ایسی زبردست دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ زندہ وہی وہ کر سکتا ہے مردے کو جو یہ سارے کام کر سکتا ہو اب آپ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیے ہیں نہیں کیے نا جی کر ہی نہیں سکتے تھے وہ ان کو خدا نے طاقت ہی نہیں دی دیتا تو پھر اوروں کو بھی دیتا لیکن اس نے کسی کو یہ طاقت نہیں دی کیونکہ باقیوں کے اندر وہ تمام لوازمات جو تھے وہ باقی کے وہ ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں اس لیے میں اپنے سامعین کو اس کے اس کو سمیٹتے ہوئے اس گفتگو کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے جو آپ نے اپنی معصومیت میں اپنے بھولے پن میں اور ناواقفیت میں یہ اختیار کر رکھا ہے اور آپ کے علماء اس بات کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے اور جہاں اور بہت سی باتوں میں آپ کو دھوکے میں رکھا اور آپ کو غلط عقیدے بتائے اور غلط عقیدہ ہونا بھی معافی کے لائق ہے اگر وہ شرک میں داخل نہ ہو جائے تو جب وہ شرک میں داخل ہو جائے اور علماء جو عربی جانتے ہیں علماء جو قرآن کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں علماء جو بزرگان کی کتابوں کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کے بزرگان اس بارے میں کیا کہہ چکے ہیں ٹھیک ہے اب اندازہ لگائیں کہ سید ابو الحسن علی ندوی صاحب جی ہندوستان کے ایک بہت مشہور عالم رہ چکے ہیں جی دارالعلوم ندوہ کے بانی تو نہیں ہیں لیکن اس کے بہت بڑے رہنما رہے ہیں اور بہت سی کتابیں ہیں ان کی اور بڑے وہ مطلب عربی کے بھی اسکالر تھے اور فارسی کے بھی اور اسلامی علوم کے بھی وہ کتاب لکھتے ہیں تاریخ دعوت و عظیمت اس کی جلد پانچ میں وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو کوٹ کرتے ہیں اور پھر یہ قیدہ رکھتے ہیں کہ اس علیہ السلام زندہ کیا کرتے تھے اس کو کہتے ہیں کہ اگر کعبے سے کفر آئے کفر از کعبہ برخیست کجا ماد مسلمانی کہ اگر کعبے سے <laughs> نوز بلّہ کو فرار رہا ہے پھر مسلمانی کہاں رہے گی باقی تو یہ وہ علماء ہیں آپ کے جو آپ کے بزرگوں کو کوٹ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے شرک اور پھر اس کے باوجود وہ یہ رکھے رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے تو پھر اب آپ بتائیں کہ سوائے امام مہدی علیہ السلام کو ماننے کے اور مسیح محدود علیہ السلام کے پاس آنے کے آپ کے پاس شرک سے بچنے کا اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے کوئی دوسری راہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ شرک سے بچ جائیں کیونکہ ہر عالم سنیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک اور شیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ امام مہدی امام مہدی کے حق میں بھی اور پھر حضرت علی کے ساتھ بھی جی۔ انہوں نے بہت سے ایسی باتیں وابستہ کر رکھی جی۔ ہیں اور جو بریلوی ہیں انہوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ اور دیوبندیوں نے تو اپنے جو بزرگان ہیں جی قاسم نانوتوی صاحب ہیں جی ان کے ساتھ بھی بڑی بڑی باتیں وابستہ کر رکھی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ایک دن شاید قاسم ننوتی صاحب کے متعلق ہی ہے <clears throat> مجھے سے انعام یاد نہیں میرا خیال ہے انہیں کے متعلق ہے کہ وہ ایک ان کے مرید آئے حجرے میں تو دیکھا کہ کمر جو ہے نا وہ گیلی ہے اور کمر کے اوپر نشان ہے سرخ سرخ تو وہ کہنے کی حضرت یہ کیا ہوا کیونکہ ہم نے تو آپ کو باہر جاتے نہیں دیکھا آپ مسجد میں ہی تھے اور کرتا آپ کا گیلا ہے اور پیچھے نشان کس بات کا ہے تو کہتے نہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو انہوں نے کہا نہیں حضرت بتائیں تو صحیح تو بڑا عجیب واقعہ ہے کہنا کہ اصل میں ہوا یہ کہ ایک جہاز جا رہا تھا سمندر میں تو اس میں میرا ایک مرید سفر کر رہا تھا تو وہ جہاز جو ہے وہ ڈوبنے لگا تھا تو اس مرید نے مجھے پکارا تو پھر میں وہاں پہ گیا اور میں نے پانی میں جا کر تو کمر کے اوپر رکھ کے جہاز کو اوپر کر دیا تو میری جی یہ کپڑے گیلے ہو گئے اور یہ کمر پہ جو نشان ہے نا یہ جہاز کو اٹھانے سے ہوگا اب اندازہ لگائیں ہنسی بھی آتی ہے اللہ معاف کرے کہ انہوں نے تو نہیں کہا ہوگا لیکن مریدوں نے ان کے ساتھ وابستہ yeah. کر دی یہ بات ساری وہ کہتے ہیں نا کہ پیرو نمی پرند مرید نمی پرانند کہ پیر تو نہیں اٹھتا لیکن مرید اس کو اڑا دیتے تو وہ حالانکہ دیوبندی جو ہیں وہ بریلیوں سے بہتر ہیں جی۔ توحید کے قیدے میں لیکن جی۔ باتیں وہی کرتے ہیں کہ مرید نے بجائے خدا کو پکارنے کے یعنی اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ جو مکہ کے مشرق ہیں نا یہ جب پانی میں ہوتے ہیں نا جہاز میں کشتیوں میں اور وہاں پہ طوفان آ جائے تو وہاں پھر لات و منات کو حبل کو عزا کو نہیں پکارتے جی۔ اللہ کو پکارتے لیکن خشکی پہ پاؤں رکھتے دوبارہ سے اپنے لات و منات کو ابل کو حبل کو عزا کو پکارنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو دیوبندی بندہ ہے وہ بجائے خدا کو پکارنے کے قاسم نانوری صاحب کو پکار رہا ہے اور وہ بھی بیٹھے بیٹھے وہاں پہ جاتے ہیں اور اتنا بڑا جہاز ہے کمر پہ رکھ کے اس کو اوپر کر دیا کپڑے گیلے ہو گئے اور پھر فٹافٹ واپس آ گئے ان لاہ و ان لہرا تو یہ بریلوی اور شیعہ تو دور کی بات ہے خود دیوبندیوں کے اندر اس طرح کے قائد ہیں جن کو تبلیغی جماعت والی جگہ جگہ پہ خدا کی توحید کے نعرے مارتے ہیں اپنے بزرگوں کے متعلق ان کا یہ قیدا ہے اس لیے یہ شرکیہ باتیں جو ہیں اس سے بچیں اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کے پاس توحید کے اوپر آنے کے لیے سوائے اس زمانے کے مسیح محدود اللہ صلاحۃ والسلام کو ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس چلیے بہت شکریہ سامعین پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ یہ پروگرام ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اتوار کو دس بجے سے نیکسٹ شب تک یعنی دس سے بارہ تک ہمارا پروگرام اے ایم فائیو تھرٹی یعنی اس فریکوینسی پر آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ پروگرام دراصل تسلسل ہے اس پروگرام کا جو آٹھ بجے شب F M hundred point seven پہ شروع کیا جاتا ہے تو موضوع وہی رہتا ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں انصر رضا صاحب جیسے آج موجود ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر بھی four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two ہے آپ اپنے سوال کے ذریعے پروگرام میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں سوال کیجیے موضوع آپ نے بڑی اچھی طرح سے سنا اور انصر رضا صاحب کی دلائل بھی آپ نے بڑے اچھی طرح سے سنے اس موضوع سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے کسی چیز کی مزید وضاحت آپ چاہتے ہیں یا کوئی اور دلیل اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دعوت کے ریڈیو احمدیہ میں فون کیجیے اور فون کر کے اپنے سوال کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں کوشش کیجیے کہ اپنی گفتگو کو یا اپنے سوال کو ایک منٹ تک محدود رکھیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک دفعہ پھر امین صاحب موجود ہیں امین صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم صاحب آپ کی ساری باتیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں پھر میں آپ آپ طرح کہہ دیتے ہیں آپ خود ریڈیو پہ قرآن پاک کی آیات میں تضاد پیدا کرتے ہیں میں نے بتائی کہ وہ ابری رسول اللہ بنی اسرائیل سبق یہ والی آیت اس میں قرآن اعلان کرتا ہے میں نے آپ سے پھر کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب چیز موجود ہے لیکن اللہ نے آپ کو لیکن حضرت علی رضی پھر آپ کہیں گے کہ شادی کا قول حجت نہیں رکھتا ایک آدمی آیا حضرت علی کے پاس کہا کہ کتنا اختیار ہے اور کتنا مجبور ہے انسان تو حضرت علی نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ تو اسے اٹھائی دوسری اٹھاؤ تو اللہ میری مجبوری ہے پھر آپ کہو گے صحابی کا کال حجت نہیں ہے تو یہ صحابی کا کال نہیں ہے یہ قرآن ہے اور قرآن کہتا ہے اللہ نے اختیار دیا ہے اللہ نے جیسے اختیار دیا نا زندگی کے بعد شاہ شاہ فری یا ایمان والی زندگی گزارنی تو ایمان والی نہیں تو کفر پہ چلو تو یہ سب اللہ کے اختیارات ہیں اگر آپ لوگوں کو غیر مسلموں کی اتنی فکریں ان بچاروں کی تو آپ ان کا دین کیوں نہیں قبول کر لیتے آپ کہتے ہیں کہ میں ریڈیو پہ کے ایسی باتیں کرتا ہوں تو غیر مسلم کیا کہیں غیر مسلم کا واسطہ اور تعلق کیا اسلام سے ان کو اسلام صحیح سکھاؤں الٹی الٹی باتیں مت بتاؤ تاکہ لوگوں میں اور اور ذہنی انتشار پیدا ہو اور اس کفر کی طرف نہ لے جاؤ جو مرزا غلام سالیانی کے نام سے مشہور ہے آپ کی مہربانی شکریہ بہت شکریہ امین صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون نائن پر نومی صاحب موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو جی آپ کون ہیں جی سر جی نومی میں بات کر رہا ہوں جی بڑا میں نے آپ کا یہ ابھی تھوڑا سا سنا اور مجھے عجب کیا ہنسی آئی میں نے کہا سر جی آپ بھی پڑھے لکھے آدمی بیٹھے ہیں پڑھا ہی کچھ ہوگا آپ کے پاس میرا مطلب ہے آپ نے ایک بات کی کہ ہم جو ہے نا معصوم اور اس طرح کی بات کی کہ لوگ ہیں ہم کو نہیں پتہ آپ نے تو ایسی بات کر دی اس کے اوپر حسا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ آپ نے بتایا کہ وہ مردے زندہ نہیں کیے کرتے تھے بائبل مقدس بھری پڑی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کتنے واقعات ہیں اگر آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیں نا خدا یسو مسیح کے نام سے اتنے مردے لوگ زندہ کرتے ہیں نا آپ نے تو بات ہی ختم کر دی تو میرا میرا خیال ہے کہ آپ اپنی جماعت والے لوگوں کا ایمان جو ہے نا اس کو ہی مضبوط کر رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اور اس سے کچھ مستفید ہو رہا ہے کچھ فائدہ حاصل کسی کو ہو رہا ہے تو سر آپ اسٹڈی پوری کریں اور یہ بھائی صاحب نے جو اس سے پہلے کال کی وہ انہوں نے ایگزیکٹلی صحیح کہا کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس کا کوئی منہ ساری نہیں ہے آپ کو میرا بھائی آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں تو ذرا پھر کلیئر کریے گا کہ آپ نے یہ کہاں سے سننا ہے کیسی دلیل دی ہے جس کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی مردوں کو زندہ ہی نہیں کیا چلیے بہت شکریہ جی امین صاحب کے پاس چونکہ ہماری دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے اس لیے وہ جو ایک ہی آیت ہے اس کو جی. بار بار دہرا رہے ہیں تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو آپ بات بیان کرتے ہیں وہ قرآن میں تضاد پیدا کرتی ہے اب وہ جو کوڑوں کوڑیوں کو ٹھیک کرنے والی بات ہے یا جس کی جو اندھا ہے جی اس کو بینائی دینے والی بات ہے جی تو یہ تو حکیموں والی بات ہے نا جی ڈاکٹروں والی بات ہے تو سارے ہی کرتے ہیں اور بعض جو بزرگان ہیں وہ بھی روحانی طور کے اوپر بعض کو شفا ہو جاتی ہے ان کی دعا سے تو دعا بھی ایک سبب ہے ٹھیک ہے دو چیزیں ہیں نا دنیا میں ایک دعا ہے اور ایک دعا ہے جی تو حضرت مسیم عدیہ السلام نے برکات الدعا میں اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی ہے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ دعا اور دعا دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ تقدیر ہے اور تدبیر ہے ٹھیک ہے تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر کسی کو اس طرح سے ٹھیک کیا ہے تو وہ اس میں واحد نہیں ہیں اور بھی کرتے ہیں لوگ ٹھیک بزرگان بھی کر دیتے ہیں دوسرے بھی آ بھی کرتے ہیں یہ جھگڑا نہیں ہے ہمارا ٹھیک ہے اب بار بار ایک بات بیان کرتے ہیں میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں لیکن زندہ کرنے والی جو بات ہے اس میں آپ کے اپنے عقیدے کے مطابق وہ واحد ہیں فرد واحد ہیں نہ صرف انسانوں میں بلکہ انبیاء میں بھی ٹھیک ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا ہے اللہ نے کہاں اختیار دیا ہے کون سی جگہ لکھا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ جسمانی مردوں کو زندہ کرتے ہیں ٹھیک ہے قرآن میں تو کسی جگہ نہیں ہے جہاں قرآن میں زندہ کرنے کا تعلق ہے وہاں پھر اور بھی دوسری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی مردوں کو زندہ کرنے والی بات کی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجون یعنی وہ گونگے ہیں وہ بہرے ہیں اور وہ اندھے ہیں حالانکہ نہ وہ گونگے تھے نہ بہرے تھے نہ اندھے تھے بالکل پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ولا تقول یقت الفی سبیل اللہ امباد بل احیام جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں حالانکہ جی. وہ تو مردہ تھے تو وہ جو گونگے بہرے اور اندھے کا ہے وہ روحانی کا ہے نا جسمانی تو نہیں تھے وہ جب خدا نے کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں جو شہید ہیں تو جسمانی زندہ تو نہیں کہا نا اگر وہ جسمانی زندہ ہوتے تو نہ ان کی وراثت تقسیم ہوتی نہ ان کی بیویاں دوسری جگہ شادی کرتی جی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کا لات اس میں موت آ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے بالکل تو وہاں مردوں سے مراد کو جسمانی مردے تو ہیں ہی نہیں روحانی مردے ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ کو اس لیے ہم نے بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو سنائیں لیون ذرا منکانہ حین آپ ان کو ڈرائیں جو زندہ ہیں اور پھر میں نے پہلے آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا یو الزین آمن استجیب تجیب اللّہ ول رسول اعزاد آکم لما یو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا کرو جب وہ تمہیں پکاریں تاکہ وہ تم کو زندہ کر دیں ٹھیک ہے تاکہ وہ تم کو زندہ کر دیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مرے ہوئے تھے جو مرا ہوا ہوتا ہے وہ تو پکار کا جواب دے ہی نہیں سکتا جی کیونکہ خدا نے کیا کہا ان کا اللہ اس میں ہے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اگر ایک بندہ مردہ تھا تو اس نے سنا ہی نہیں سنا تھا تو وہ جواب ہی نہیں دے سکتا کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ مجھے پکارا جا رہا ہے تو وہ کیسے پکار کا جواب دے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم مردہ تھے لیکن اب تم کو اللہ اور اس کا سول پکار رہے ہیں اس لیے وہ ان کا جواب دو تاکہ وہ تم کو زندہ کر دیں یہ جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ آپ پورے قرآن کو پڑھیں گے اور ایک موضوع کے متعلق آیات کو اکٹھا کر کے سوچیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا اس لیے ہمارے اوپر جو آپ الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں اور جو آپ زہریلی گفتگو اور جو زہریلا آپ آپ کا لہجہ ہے اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس سے آپ کا اپنا نقصان ہوگا اس لیے میں جو لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں وہ قرآن میں لکھی ہیں اس کے ساتھ دلیل ہے آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے صرف دعویٰ ہے یا پھر ہمارے خلاف باتیں ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں تو اسی بات کو اسی طریقے سے قرآن کی دلیل کے ساتھ پیش کرتا جا رہا ہوں جو نومی صاحب نے فون کیا ہے جی ان کی گفتگو سے پتہ لگا کہ وہ مسیحی ہیں جی تو وہ بھی انہوں نے اپنے جو ایک مانوی بھائی ہیں کیونکہ یہ جو اس وقت کے مسلمان ہیں وہ مانوی طور پر یہودی سائی ہی ہیں جی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری عمر کے لوگ یہود و نصارہ کے ساتھ ایسے مشابہ ہو جائیں گے جیسے بالشت بالشت کے اور پاؤں پاؤں کے جی یہاں تک کہ ان میں سے کوئی گو کے سوراخ میں بھی داخل ہوا ہے یعنی یہودیوں عیسائیوں میں سے تو یہ مسلمان بھی ضرور داخل ہوں گے اس کے اندر بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی الفاظ ہیں بڑے سخت قسم کے کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ جنا کیا ہے تو مسلمانوں میں سے بھی کوئی ایک کم از کم ضرور ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ جنا کر کے ان کے ساتھ مشابق اختیار کرے گا اس لیے نومی صاحب جو مسیحی ہیں ان کو اپنے ایک مانوی مسیحی بھائی کی جو ویسے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن عقیدے کے لحاظ سے وہ مسیحی ہیں تو بڑی پسند آئی ہے بات کہ دیکھا جی انہوں نے کتنی زبردست بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ کتاب مقدس بھری بھری پڑی ہے وہ کتاب مقدس جس کے بارے میں خود جو مسیحی کہلانے والے لوگ ہیں وہ یہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ وہ کتاب ہے ہی نہیں جی جن کے نام سے منسوب ہے نہ اس کی زبان ہے وہ نہ اس کا وہ مسودہ موجود ہے نہ اس کی تعلیمات صحیح طور پہ محفوظ ہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے اپنے پاس سے لکھ لکھ کے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں اور دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے اس میں ہم نے انٹرنل اور ایکسٹرنل ساری ایویڈنس ہیں اس لیے ان کے متعلق تو زیادہ بات نہیں کرتے کہ وہ میں نے تو پہلے سے کیا کہ یہ آپ کے متعلق نہیں ہے یہ مسیحیوں کے متعلق نہیں ہے یہ غیر مسلموں کے متعلق نہیں ہے جو بات میں آج کر رہا ہوں وہ مسلمانوں کے متعلق ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں ان کو قرآن سے دلیل دے رہا ہوں تو نومی صاحب چونکہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں اس لیے ان کے لیے اس میں دلیل نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی وقت یہ پروگرام کریں جس میں ہم بائبل سے بھی ان کو حوالے دیں ٹھیک ہے کہ جس کو آپ مانتے ہیں وہ بھی آپ کو اس بات سے منع کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب چلتے رہیں جو بات بیان کرنی ہے آگے چلتے رہیں ہمارے ساتھ جو کالر میرے خیال میں تھے ایک لائن پر تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم کال لے لیں گے ان کی جی کنٹرول سے میں پوچھتا ہوں کالر ہیں ہمارے ساتھ چلیے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے نومی صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں دوبارہ نومی ہی بات کر رہا ہوں میں سن رہا ہوں بڑا دلچسپ پروگرام آ رہا ہے تو دل کیا کہ دوبارہ کال کی جائے تو ابھی چلے ایک اور آپ نے بات کر دی کہ آپ کہہ رہے ہیں بال مقدس بدل گئی ہے یہ تو کتنے سالوں سے آپ لوگوں کا وسیلہ رہا ہے کہ یہ اس طرح سے کرنا دو ہزار سال پرانی جو ڈیتھ کی اسٹور ملے نا بہت چیز ویسی کی ویسی پڑی ہے یہ متنفر کرنے کے لیے ایک صرف بات ہے دلیل آپ کے پاس بھی کوئی نہیں ہے قرآن کے میرے پاس قرآن پڑھا پوری اسٹڈیز ہے اس کے اوپر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن جو ہے مبارک کا محافظ ہے اگر تم اور دوسری بات یہ بھی ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر تم نہیں جانتے حقیقت ہو تو جو دوسری اہل کتاب ہے ان کو دیکھو اگر تو قرآن اگر تو بائبل مقدس چینج ہو گئی تھی قرآن کے آنے سے پہلے تو پھر قرآن صفائی مت دیتا اور اگر تو قرآن کے بعد تبدیل ہوئی ہے بائبل تو پھر قرآن کو لکھا گیا کہ وہ بیر المقدس کا محافظ ہے تو یہ کیسے چینج کیا تو آپ کے بات ہے آپ کی بات ہے دوسری بات میں آپ کو ابھی جو ورسز بتا دیتا ہوں لوک پڑھیں ایکس پڑھیں جان کی جان پڑھیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں تو اس میں king second king second king اور فرسٹ کنگ میں علائشہ اور علاجہ نے بھی جو ہے نا مردوں کو زندہ کیا ہوا ہے اور یہ بول دینا کہ بائل مقدس چینج ہو چکی ہے چینج ہو چکی ہے اس کے کوئی دلائل آپ کے پاس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ بس من گھڑت باتیں ہیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے تو آپ اس بھی کسی دن پروگرام کریے چلیے بہت شکریہ نومی صاحب آپ کی دوبارہ کال کرنے کا اور معذرت تھوڑی سی سامعین کے ساتھ کہ مجھے کنفیوژن کال ہے یا نہیں جی جیسا صاحب نومی صاحب بات یہ ہے کہ قرآن میں کسی بھی جگہ نہیں لکھا کہ قرآن جو ہے وہ بائبل کا محافظ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی اور دوسرے بات یہ ہے کہ قرآن نے جہاں یہ کہا ہے کہ جو پہلے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں جی تو اس میں ایسی باتوں کے متعلق ہے جو مشترک ہیں جی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلا کوئی بھی بات ہو جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے خدا کے متعلق یا کچھ اور انبیاء کے متعلق تو اس کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے اس نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ الگ سے کوئی کتاب ہے ٹھیک ہے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ جو پیچھے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے قرآن اس کے مقابلے میں چوٹی کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ چوٹی جو ہوگی وہی ہوگی جو نیچے سے آپ چلتے آ رہے ہیں اس لیے جو پچھلی کتابیں ہیں ان کی وہ باتیں جو محفوظ نہیں ہیں اور ان میں تحریف نہیں ہوئی اس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ تو قرآن میں بھی ہیں اور آپ ان کے متعلق پوچھ سکتے ہیں دوسرے لوگوں سے بھی جہاں تک ڈیڈ سی اسکرولس کا تعلق ہے ڈیڈ سی اسکرولس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی ڈیڈ سی اسکرولس کیا چیز ہیں جی ڈیڈ سی اسکرولز وہ ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ واقعہ سلیب کے بعد چلے گئے ہیں وہاں سے تو ان کے وہ ماننے والے وہ پیروکار جو یروشلم میں رہتے تھے یا فلسطین میں تھے وہاں پہ اس وقت وہ چونکہ یہودی تھے اور حضرت علیہ السلام کو خدا کا نبی مانتے تھے خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے تو وہ ایک گروہ وہاں پہ پیدا ہو گیا تھا جس کے جو سربراہ تھے وہ ان کے بھائی جو تھے جن کو جیمز رائٹیس کہتے ہیں اور ان کا ایک خط بھی ہے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آخر پہ وہ تمام لوگ حضرت صلی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے خدا کا نبی مانتے تھے اور سب یہودی تھے تو رات پہ یقین رکھتے تھے واقعہ سلیب کے بعد سیونٹی جو تھا سال ستر سال بعد ایک رومن جنرل نے یہودیوں کی بغاوت کو ملیہ ختم کرنے کے لیے حملہ کیا ٹائٹس نام تھا اس کا اور اس نے ہزاروں یہودیوں کو مارا سلیپ پہ چڑھایا اور جو ٹیمپل تھا اس کو دوبارہ سے اس نے تو بہت برباد کر دیا پہلے کیا تھا بخت نصر نے جی اور دوسری دفعہ کیا ہے ٹائٹس نے جو بخت نصر نے کیا تھا وہ تقریباً کو پانچ چھ سو سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے اور یہ ٹائٹس نے کیا ان کے ستر سال کے بعد اس وقت جو وہاں پہ مسیحی جو لوگ تھے جن کو ہمیں مسلمان کہنا چاہیے وہ یہودی تھے رات پر یقین رکھتے تھے کسی نیو ٹیسٹمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے تھے وہ کیونکہ کوئی نیو ٹیسٹمنٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کر آئے تو وہ اپنے سامان لے کر اپنے جو صحیفے انہوں نے لکھے ہوئے تھے وہ لے کر وہ غاروں میں آ کر چھپ گئے وہاں سے نکل آئے تو وہ نیو ٹیسٹمنٹ نہیں ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس لیے ڈیڈ سی اسکرولس کے اندر کوئی بھی نیو ٹیسٹمنٹ کا پارچہ بھی نہیں ملتا اس کے اندر جو ملتا ہے وہ وہی ہے جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ تھی اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اس سے پہلے بدل چکی تھی اس میں تحریف آلریڈی ہو چکی تھی کیونکہ جو پہلے کے ان کے انبیاء ہیں وہ لکھ چکے ہیں کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ دوسروں نے بھی مردوں کو زندہ کیا الائجہ نے اور علیشا نے اور فلاں نے فلاں نے تو پھر اس میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہ رہی نا ٹھیک ہے پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر کے خدا بن گئے تو پھر وہ بھی خدا بن گئے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کو توڑ دیا جیسے مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن کا بے مثل ہونا توڑ دیا تو نومی صاحب نے اپنے ہاتھ سے عیسیٰ کی خدائی کو توڑ دیا ٹھیک ہے جو کہتے ہیں جی کہ وہ چونکہ خدا تھا اس لیے اس اس نے لوگوں کو زندہ کیا پھر انہوں نے بھی زندہ کیا پھر وہ بھی خدا کے لانے کے لائق ہیں ٹھیک ہے اس اسی طرح وہ ایک تھا ملک صدق سالم اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ کی تو پھر ماں تھی تو اس کا تو باپ بھی نہیں تھا بغیر نصب کے تھا وہ اور پھر وہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا تو پھر تو وہ بھی خدا کا بیٹا ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام تو اکیلے نہیں ہیں پھر آپ یہ کو کہتے ہیں کہ وہ خدا نے اپنا اکلوتا بخشا تاکہ وہ انسانوں کے گناہوں کو لے کر کفارہ کرے اور سلیپ پہ چڑھ کے مر جائے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ اپنے ہاتھ سے توڑ رہے ہیں اس لیے کبھی کریں گے پروگرام ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی نومی صاحب اگر سنتے رہے تو پھر ان شاء اللہ پھر اس کے اوپر بھی کریں گے اور پھر ان کو بائبل سے بتائیں گے کہ کیسے یہ خدا کا کلام نہیں ہے اور اس کے اندر اپنے جو تضادات ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے چلیے بہت شکریہ انصر صاحب سامعین پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم داخل ہو چکے ہیں تقریباً اس وقت ہمارے ساتھ ظہیر صاحب موجود ہیں ان کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بہت ہی زبردست پروگرام ہے ماشاء اللہ آپ لوگوں کو اس پروگرام پہ نوبل پرائز ملنا چاہیے کیونکہ آپ شرک کا خاتمہ کر رہے ہیں اور سائنس کو پرموٹ کر رہے ہیں میں ایک غور طلب بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں اس میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو دعا مانگ کے پریگنٹ کر دیا ہو یا خدا نے کوئی ایسا ایسی چیز بتائی ہو کہ انسان دعا مانگ کے اپنی بیوی کو پریگنٹ کر دے جب حضرت ابراہیم کو ان کے اولاد کے متعلق بتایا گیا کہ خدا تعالیٰ تجھے بیٹا دے گا تو وہ سب سے پہلے ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا ہے خدا تعالیٰ اس کا حکم دے رہا ہے تو مطلب اگر نبی اگر مردہ زندہ کر سکتا ہے تو اس کو اس کو اس میں یہ طاقت بھی ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنی بیوی کو بغیر چھوئے ہوئے پریگنٹ کر دے بہت زبردست پروگرام شکریہ بہت اعلیٰ بہت مزہ آیا سننے کا چلیے بہت شکریہ ظاہر صاحب آپ نے پروگرام کو سراہا بات کی جی صاحب ایک پوائنٹ ہے ان کے پاس دیا ہے کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے <laughs> ہاں جی وہ بات یہ ہے کہ جو ہم ایک دلیل دیا کرتے ہیں نا سورہ نساء کی جو آیت نمبر ستر ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر خدا نے انعام کیا ہے اور وہ وہ ہیں جو نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں اور صالح ہیں اس پر ہمارے جو غیر احمدی مسلمان علماء ہیں وہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی یہ تو گویا کسبی معاملہ ہو گیا یعنی کسب کیا آپ نے ٹھیک ہے کسب یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعت کریں تو آپ کو ان چاروں میں سے ایک درجہ مل جائے گا اور اس میں سے آخری درجہ نبوت کا ہے گویا نبوت بھی اب آپ نے کسب ہی بنا دی ہے جی کہ آپ کسب کریں تو آپ نبی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے جب کہ جو نبوت ہے وہ وہ بھی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہب ہوتی ہے بغیر کسی عمل کے آپ کو وہ مل جاتی ہے تو ابھی انہوں نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تو اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ ہم نے ان کو اسماعیل اور اسحاق وہب کیے تو جب خدا نے وہب کیے تو پھر تو واقعی ان کو بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا پھر ان کو وہ کسب نہیں کرنا چاہیے تھا نا ٹھیک ہے کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں نے اسماعیل اور اسحاق ان کو وہب کیے ہیں تو وہاں میں تو عمل نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود ان کو بیوی کے پاس جانا پڑا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آ کر وہ فرشتوں کے ذریعے یہ کہا کہ اس حاق کی بشارت ہو تو ان کی بیوی جو خیمے میں تھی اندر وہ باہر نکل آئے اور اس نے کہا کہ میں تو بانچ ہوں اور میرا خاون جو ہے وہ بوڑھا ہے جی تو وہ کیسے ہوگا تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھو تو وہ جو اس نے کہا ہے وہی ہوگا تو اب پھر آپ یہ مطلب نکالیں کہ جی وہ بغیر اس کے ہوا جسمانی تعلق قائم کیے بغیر حضرت ذکری علیہ السلام نے بھی یہی کہا جی کہ میں جو بوڑھا ہوں بیوی میری بانج ہے تو اس کے باوجود خدا نے کر دیا تو یہ جسمانی تعلق کے بغیر تو نہیں ہو سکتا یعنی وہی دوا دعا تقدیر ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی وہی بات ہوتی ہے اب دیکھیں نا جی۔ جیسے کسی انسان کے یہاں اولاد ہوتی ہے تو وہ کہتے جی خدا نے بیٹا دیا یا خدا نے بیٹی دی جی تو اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ آپ ایک کمرے میں ہیں بیوی دوسرے کمرے میں ہیں یا آپ ایک پلنگ پہ ہیں بیوی دوسرے پلنگ پہ ہے جی۔ اور آپ کا تعلق نہیں قائم ہوا لیکن خدا نے اولاد دے دی وائی فائی نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ابھی وائی فائی نے نہ جی۔ وائف نے ترقی کی نہ وائی فائی نے جی۔ <laughs> تو اسی طرح کسان ہے کسان کتنی محنت کرتا ہے جب فصل بڑھ جاتی ہے اس کی بن جاتی ہے خوب پھلتی پھولتی ہے کہتا ہے جی خدا نے فصل بڑی اچھی کر دی جی تو خدا نے کہاں کیا آپ نے خود ہی کیا نا آپ نہ ہی سارا کام کرتے نہ اس میں کھاد ڈالتے نہ آپ اس کے اوپر اسپرے کرتے کچھ بھی نہیں ہوتا پھر کیڑے کھا جاتے اس کو لیکن کہتے یہی ہیں کہ جی خدا نے دی ہے تو وہ بھی اور قصبی کی تفریق کہاں پہ ہوتی ہے دیکھیں تفریق تو کسی بھی جگہ نہیں ہوتی جیسے میں نے عرض کیا کہ تقدیر اور تدبیر جو ہیں وہ جی۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ فرمایا کہ وہ اللہ ترج العمور جتنے بھی امور ہیں لوٹتے خدا کی طرف ہیں یعنی ان کی جو انتہا ہے وہ خدا کی طرف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ خدا کا پیدا کرتا ہے ٹھیک عمل انسان کو خود کرنا پڑتا ہے بہت اچھا ٹھیک ہے تو انسان عمل کرتا ہے جیسے میں کئی دفعہ یہاں بھی بتایا ہے لیکن اکثر میں لوگوں کو جو تقدیر اور تدبیر کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں میں یہ بتاتا ہوں کہ فرض کریں کہ آدمی نے بندوق خریدی اس کے بعد اس نے اس بندوق سے فائر کر کے بندے کو مار دیا ٹھیک ہے اس کو پکڑیں گے تو وہ کیا کہے گا کہ جی میرا قصور نہیں ہے قصور تو بنانے والے کا ہے اور اگر بنانے والے کا قصور نہیں ہے تو بیچنے والے کا قصور ہے اور اگر بیچنے والے کا قصور نہیں ہے تو پھر اس اتھارٹی کا قصور ہے جس نے مجھے لائسنس دیا ہے میرا قصور نہیں ہے لیکن کوئی عقل مند آدمی اس کے اس عذر کو نہیں مانے گا وہ یہ کہے گا قصور تمہارا ہے ٹھیک ہے حالانکہ بندوق میں یہ خاصیت کہ وہ اس کے ساتھ فائر کیا جائے تو جہاں گولی لگے گی اس کو نقصان ہوگا چاہے وہ بندہ ہو یا کوئی بے جان چیز ہو ٹھیک ہے یہ خاصیت مینوفیکچرر نے پیدا کی ہے اس کو بیچا ایک دکاندار نے ہے اس کو لائسنس ایک گورنمنٹ نے دیا ہے پھر بھی چلانے والا قصوروار اسی طرح جو ہم کرتے ہیں اس کے اچھے یا برے نتائج جو ہیں وہ خدا نے رکھے ہیں تو نتیجہ خدا کا ہے لیکن عمل انسان کا ہے اس لیے وہ بھی اور قصبی میں یہ تعلق ہے کہ کسب تو انسان کرے گا جیسے وہ کہتے ہیں نا میاں محمد بخش کہ مالی دا کام پانی دینا پر مشکاں پاوے مالک دا کام پھل پھول لونا لاوے یا نہ لاوے صحیح تو بعض اوقات پانی دینے سے اور بیج ڈالنے سے بھی نہیں ہوتا اور بعض جگہ ہو جاتا ہے تو مالک کا کام ہے نا نتیجہ اس کا پیدا کرتا ہے نتیجے میں ہم کسی بھی قسم کا کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم عمل کر سکتے ہیں عمل کا نتیجہ پیدا کرنا خدا کا کام ہے عمل اچھا ہوگا تو نتیجہ بھی اچھا ہوگا عمل برا ہوگا تو نتیجہ بھی برا ہوگا عمل پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا وہی بندوق آپ جو ہے وہ کسی درندے کو مارنے کے لیے استعمال کریں جو عدم خور ہو چکا ہو یا جسے کسی کو نقصان ہو اس کو مارتے ہیں آپ اب جیسے ایک مجرم ہے اس کو اگر فائرنگ اسکواڈ کے سامنے رکھ کے گولیاں مارتے ہیں تو جی۔ مجرم ہے نا وہ زہر کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں الیکٹرک چیئر پہ بٹھا دیتے ہیں پھانسی لگا دیتے ہیں مجرم ہوگا تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ جرم ہے اسی لیے جو وہ بھی اور قصبی ہے اس میں تعلق یہ ہے کہ جو انعام ہوتا ہے نا انعام جو ہے وہ تنخواہ نہیں ہوتی وہ الاؤنس نہیں ہوتا وہ معاوضہ نہیں ہوتا وہ انعام ہوتا ہے تو انعام میں اور معاوضے میں یہ فرق ہے کہ ایک بندے نے کام کیا اور اس کو آپ نے اس کو معاوضہ دے دیا نہ آپ نے اس کے سر پہ سان کیا نہ اس نے آپ کے سر پہ سان کیا اس نے کام کیا آپ نے معاوضہ دے دیا لیکن ایک بندے کے اندر خاصیت ہے ایک ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کی ایگزیبیشن سے اس کو ایکسپریس کرنے سے اتھارٹی اتنی خوش ہوتی ہے کہ اس کو انعام دے دیتی ہے اب اگر وہ ٹیلنٹ ایگزیبٹ نہ کرے تو کوئی اس کو نام نہیں دے گا اس لیے خدا نے کہا کہ وعد اللہ الزین آمن المن کم و من اللہ اللہ یس تخلف النام فی ٹھیک ہے جو ایمان اور امال صالح کرے گا اس کو خدا خلیفہ بنائے گا لیکن یہ انعام ہے معاوضہ نہیں ہے اس لیے یہ فرق سمجھنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف کے آخر میں کہ کل انما انا بشر مثلکم و ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں ہا الیہ میری طرف یہ وہی کی کی گئی ہے انما الہ کم الہ واحد کہ ہمارا اور تمہارا جو خدا ہے وہ ایک خدا ہے ٹھیک ہے نا جی جی فمن کا آنا یرجو لکھا ربی بس جو بھی اپنے رب کی لکا چاہتا ہے جیسے مجھے ملی ہے تو فلیام علام صالح ولا یشرق بھی عبارت ربی احدہ کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبارت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے اس لیے یہ جو لکھائے ربی ہے اس کے لیے عمل تو کرنا پڑے گا خود قرآن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کہیں نہیں جی یہ تو قصبی نہیں تو وہ ہے تو اگر پہلے وہ تھا تو اب قصبی ہو گئے قرآن کی ساتھ کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہ آپ کہہ دیں کل انما انا بشر و جی ہاں اور میرے تمہارے دن فرق یہ ہے کہ یوہا لیا مجھ پر وہی ہوتی ہے اور وہی کیا ہے انما اللہ کو ملا ہوں واحد کہ تمہارا جو خدا ہے وہ ایک ہی واحد خدا ہے فمن کا آنا یرجو لکھا ربی اب جو کوئی بھی اپنے رب کی لکھا چاہتا ہے جیسے مجھے ہوئی ہے تو کیا کرے وہ فلیام العمل صالحن ولا یشرق بے عبارت ربی احدہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے ایک کو بھی شریک نہ کرے تو کیا ہوگا لکھائے ربی حاصل ہوگی تو لکھائے ربی تو انعام ہے اور انعام عمل کے بغیر ہو نہیں سکتا بالکل اس لیے جو ظہیر صاحب نے بات کی ہے اسی کے تسلسل میں میں نے کیا کہ یہ بڑی نقطے کی بات ہے کہ ہوتا وہ بھی ہے لیکن قصبی کے بغیر نہیں ہو سکتا قصبی کے بغیر نہیں ہو سکتا کوئی نہ کوئی قصب انسان کے اندر جی۔ ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہونا چاہیے جی جس کے بغیر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے وہ زیتون کے کیسے درخت کی طرح ہے جو اپنی ذات میں خود جلنے کے لیے تیار تھا بھڑکنے جی، کے لیے تیار جی۔ تھا اور پھر اس کے اوپر خدا نے نور نازل کیا نور اللہ نور جی اگر نیچے نور نہ ہوتا تو اوپر سے نور نہیں آ سکتا تھا میں نے پہلے یہاں پہ بتایا ہوا نہیں آپ نے میرے دل کی بات پڑھی ہے میں سرچ کر رہا تھا وہ ہاں۔ والی آیت آپ سے پوچھنے کے ہاں۔ لیے تو یہ دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ نور اللہ نور جی یہ سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے بالکل جب سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو بلب روشن ہوتا ہے سرکٹ کمپلیٹ نہ ہو بلب روشن ہو ہی سکتا ٹھیک تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک فزیکل اور نیچرل جو اسپریچول بھی لا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ دونوں طرف سے کام ہونا چاہیے نیچے سے انسان جیسے یہ کہا نا کہ سما دنا فتح فتح اللہ تو جب خدا نیچے آئے اور انسان اوپر جائے تبھی وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ فقانہ کعبہ کوسین او دن یہ پھر صورت حال اس وقت پیدا ہوگی لیکن انسان تو نیچے بیٹھا رہے جیسے خدا نے وہ اس کے بلم باور کے بارے میں کہا کہ اگر ہم چاہتے تو اس کا رفع کرتے لاہو نہ لرفا نہ ہو بےحا نہ ہو اخلد الرد اگر ہم چاہتے تو ہم اس کا رفع کرتے لیکن کیا ہوا نہ ہو اخلد اللہ وہ زمین کی طرف جھک گیا اور خدا زبردستی تو کسی کا رفع نہیں کرے گا نا تو خدا چاہتا تھا کہ اس کا رفع کرے تو خدا نیچے آیا بھی ہوگا کہ اس کو اس کو اٹھا کر اوپر لے جائے لیکن وہ گیا ہی نہیں اگر وہ بھی اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ وہ اوپر آتا کچھ خدا نیچے آتا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حدیث کچھ ہے کہ انسان اگر ایک قدم آتا ہے تو میں دو قدم آتا ہوں وہ چلتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے نا یہ معاملہ اس لیے واہ بھی اور کسبی جو ہے وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ادھر سے کسب ہوگا تو ادھر سے واہب ہوگا اس کے بغیر یہ معاملہ نہیں چل سکتا میرے بہت بڑے سوال کا جواب مل گیا زندگی میں بہت شکریہ انصر صاحب بہت بہت شکریہ جی، اور سامعین four one six four one zero six five two two studios کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two programme ہے ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آج کے پروگرام میں ہمارے پاس آخری پچاس منٹ کا وقت ہے ہمارا اور آپ کے ساتھ رہے گا بارہ بجے تک موضوع جس پہ آج انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنے کا عقیدہ جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے جسمانی طور پر مردوں کو زندہ کرنے کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال اس موضوع سے متعلق ہو کچھ آپ وضاحت چاہتے ہوں کوئی دلیل آپ پیش کرنا چاہتے ہوں تو four one six four one zero six five two two پہ کال کیجیے ریڈیو احمدیہ میں شامل ہوں اور آپ کے سوال کا جواب ہم حاصل کریں گے زہید صاحب نے ایک اور بات بھی کی بڑی دلچسپ اس پہ تھوڑی سی ہم کسی اور پروگرام میں جائیں گے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ آج سائنس کو بھی لے کے چل رہے ہیں ایک طرح سے کیونکہ جو آپ نے زمین اور آسمانوں کی بات کی اور اس کے بعد جب وہ بھی ایک آیت بڑی تفصیل طرح مطلب اب اب اب سائنس کچھ سوچنا شروع کرتی ہے اچھا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سائنسدان جو آج کل ہیں انہوں نے یونیورس کا لفظ ترک کر دیا ہے اچھا جی یہ اب کہتے ہیں کہ ملٹی ورس ہے یونی نہیں ہے یعنی کائنات نہیں ہے کائناتیں ہیں اور یہ اس کی اب وہ جب ابھی نیا جو بھی تھیوریز آ رہی ہیں جو انہوں نے ابھی گریویٹیشنل ویوز کے اوپر ریسرچ شروع کی ہے اور ایک نئی بالکل جہد شروع ہو گئی سائنس کی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو eighty five percent dark energy ہے شاید اس طرف کچھ پیش رفت شروع ہو اور وہ جائیں کیونکہ جب بگ بینگ کو مانتے ہیں تو ان کے یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک کائنات نہیں بنی تھی کئی کائناتیں بنی تھیں تو پہلے گیلیکسی سے گیلیکسیز پہ گئے تھے وہ یونیورس سے ملٹی ورس پہ چلے گئے اور یہ ایک بڑا مستحکم نظریہ بنتا جا رہا ہے اور شاید وہ وہ پھر بات وہیں جا رہی ہے کہ وہ فرسٹ جو کاز اور افیکٹ والی تھیوری ہے پھر دوسری بات جو ہے وہ ایولیوشن کی ہے جس کے بارے میں بائبل خاموش ہے جو آیت آپ نے سورہ حدید کی پیش کی ہے اس کو اگر غور سے دیکھیں یہ تو پوری ایک ایولیوشن کی ہسٹری کو اور آپ نے کریکشن بھی کی کہ مرد اور عورت نہیں مذکر اور مونس کا ذکر ہے جی بالکل تو یہ چیزیں تو بڑی اور اس میں جو ایک آج میں نے پڑھی تھی کہ رب کم رب آبائے کم الاولین جی رب و آبائے کم الاولین اولین کی بات خدا نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے آبا کا نہیں بلکہ تمہارے اولین آبا کا بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آبا ہیں یہ اولین نہیں ہیں نہیں ان سے پہلے بھی ایک تھے اور ہو سکتا ہے ان سے بھی پہلے ایک ہوں تو جو اولین تھے وہ آبا کا بھی رب خدا ہی ہے بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حدیث بھی ہے کہ اس دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور پھر وہ جو عبد القادر جیلانی کا کشف ہے کہ کئی آدم آئے اور کئی گئے تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ آبائے ام الاولین کا مطلب یہ کہ وہ جو اولین آباد ہے وہ جی۔ جو کئی ہزار سال پہلے ہیں ہو سکتا ہے بلین ایز پہلے ہوں جی، محی الدین ابن عربی کا ہے یا اچھا الدین ابن جی، عربی کا ہے جی ٹھیک ہے جزاک اللہ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا اب جہاں تک سائنس کا تعلق ہے جماعت احمدیہ یہ نظریہ پیش کرتی ہے کہ سائنس جو ہے وہ خدا کا فیل ہے اور قرآن خدا کا کال ہے بہت اچھے ٹھیک ہے اور کال اور فیل میں تضاد نہیں ہو سکتا خدا کے جی اس میں مطابقت ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ جو قرآن ہے وہ سائنس کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ڈاکٹر عبدالسلام کہتے تھے نا کہ ایک تہائی آیات جو ہیں وہ سائنس کے اوپر مبنی ہیں جی اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو انکریج کرتا ہے بائبل کے برخلاف کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں رات دن کے اختلاف میں غور و فکر کروں جی اس کو قرآن کہتا ہے اول الباب جی عقل مند لوگ جو ہیں اور عقل مند لوگ وہ ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں اللہ زینہ یسکر اللہ قیامم و قودم ولا جنوب کوئی تفقروں فی فخل کے سماوات ولا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقتا لگتا باطلا زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں رات دن کے اختلاف میں غور کرتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی لیٹ کر بھی مجھ سے ایک دفعہ ایک خاتون نے فون کیا وہ کہنے کی جی میں لیٹ کے قرآن پڑھ سکتی ہوں میں کہا جی بالکل پڑھ سکتی ہیں کہتی وہ کیسے میں کہا جی قرآن نے لکھا ہے کہ یسکرن اللہ قیام و مکودم والا جنوب ہے لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں ذکر ہی کرنا نا خدا کا تو قرآن سے بڑا کون سا ذکر ہے خدا نے اس کو کہا ان نہ و نزن ذکر اس ذکر کو ہم نے نازل کیا تو جب قرآن کہتا ہے کہ لیٹ کے آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ پڑھیں لیٹ کے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات نازل کی ہیں وہ اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ سائنس کا علم حاصل کریں اور سائنس جو ہے دیکھیں نا وہ جب دو چیزیں ہوتی ہیں نا تو ایک ہوتی ہے کانسٹنٹ اور ایک ہوتی ہے ویریبل ٹھیک ہے سائنس آپ نے پڑھی جی۔ ہوگی نا تو اس میں کانسٹنٹ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے لیکن ویریبل اس کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے کانسٹنٹ جی۔ کو فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے قرآن کانسٹنٹ ہے اور سائنس ویریبل ہے جی وہ سائنس جو نیوٹن کے دور میں تھی وہ آئنسٹائن کے دور میں وہ نہیں تھی ٹھیک ہے اور آج کے دور میں جو سائنس ہے وہ آئنسٹائن کی سائنس نہیں ہے موڈیفائڈ ہے چینج ہو گئی ہے اور آگے پانچ سال میں دس بیس سال میں کتنی چینج ہو جائے جی۔ گی کہ نیوٹن بھی سوچے گا کہ یہ کیا تھا جو میں نے کہا تھا اور یہ اب کیا بن گیا ہے اس لیے جو ویریبل ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے لیکن کانسٹنٹ نہیں چینج ہوتا ریل کی پٹری چلتی ہے تو پٹری کانسٹنٹ ہے لیکن پہیے ویریبل ہیں اگر پہیے ویریبل نہ ہوں تو ٹرین چل ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے اور اگر وہ نیچے کانسٹنٹ نہ ہو تب بھی نہیں چل سکتی اس لیے ایک کانسٹنٹ اور ایک ویریبل کا ہونا لازمی ہے سائنس کا اصول ہے سائنس کا اصول ہے جی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے سائنس ویریبل ہے اور قرآن کی روشنی میں ہم پھر سائنس کو اور بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ یونیورس نہیں کہتے ملٹی ورس کہتے ہیں تو میرے ذہن کے مطابق یونیورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کائنات ہے ٹھیک ہے بلکہ یونیورس کا مطلب ہے کہ ایک کلمے سے پیدا ہوئی ہے یونیورس اچھا۔ تو خدا نے کیا کہا کہ کیا وہ کہتا ہے کن کن ٹھیک ہے کن ایک کلمہ ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کن ایک کلمہ ہے بس تو وہ ہے یونیورس اب اس اچھا۔ ایک کلمے سے ایک کائنات بنتی ہے یا ہزاروں بنتی ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لیے وہ کہیں کہ یونیورس کا مطلب ہے کہ یہ زمین ہے اور اس کے ارد گرد جو یہ گلیکسی ہے یہ جو سولر سسٹم ہے بس وہ ایک کائنات ہے تو اس لیے اس کو یونیورس کہا گیا ہے میرا خیال ہے کہ شاید یہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے ملٹی مطلب ورس کا آج کل ایک ہاں۔ ایک بڑا ذکر ہے سائنس ہاں۔ میں اور گریویٹیشنل ہاں۔ ویوس کا اور ایک چیز بنی ہوئی ایک وائب ہے تو اس کا ذکر میں نے ذہن میں آ کیونکہ اس کو پڑھ بھی رہا تھا اچھا اب ہمارے پاس چونکہ جی۔ ابھی فون وغیرہ نہیں ہے جی میں ایک اور چیز لایا تھا اپنے سامعین کے لیے میں سو رہا تھا کہ اگر آج موقع نہ ملا تو پھر ان شاء اللہ اگلے مہینے کیونکہ میں کچھ دنوں کے لیے یہاں پہ نہیں ہوں گا اچھا۔ ٹرانٹو میں تو ان شاء اللہ امید ہے کہ چوبیس جولائی کو میں پروگرام میں دوبارہ تشریف تشریف لاؤں میں <laughs> حاضر ہمارے لیے تو آپ تشریف لائیں گے جہاں خیر سے رہیں اللہ یہ جو ہے ایک یہ ایک مضمون ہے جو چند دن پہلے مجھے ملا ہے اور یہ رسالہ دارالعلوم دیوبند جو ہے وہاں سے شائع ہوتا ہے اور اس کا نام بھی ماہنامہ دارالعلوم ہے یہ کچھ پرانا رسالہ ہے تقریباً کوئی آٹھ سال پرانا جون دو ہزار آٹھ کا یہ شمارہ ہے جماعت ثانی چودہ سو انتیس ہجری اس وقت چودہ سو چھتیس ہے غالباً تو یہ آٹھ سال پرانا ہے دو ہزار آٹھ کا جون دو ہزار آٹھ کا اور اس کے مضمون نگار جو ہیں جو جنہوں نے لکھا ہے اس کو ان کا نام ہے پاکستانی ہے مولانا سعید احمد جلال پوری صاحب مدیر ماہ نامہ بینات جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی تو وہاں کے یہ مولوی صاحب ہیں مجھے لگتا ہے شاید اب یہ فوت ہو گئے ہیں آئی ڈونٹ نو تو ان کا جو مضمون ہے اس کے اس کا عنوان ہے نصرت الہی سے محرومی کے اسباب اور اس کا جو لب لباب ہے وہ وہ ہے جو میں اپنے سامعین کی خدمت میں پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں اور اس پہ بعض لوگوں کو شاید تھوڑی سی شکایت بھی ہوتی ہے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں ہمیں اور میں نے اردفہ یس کیا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو میں نقل کر رہا ہوں کوٹ کر رہا ہوں میں اپنے پاس سے کوئی الزامات نہیں لگا رہا اور وہ صورت حال دو پہلوؤں پر مشتمل ہے ایک ہے مسلمانوں کی عمومی صورت حال اور دوسری ہے علماء کی جو عمومی جو خصوصی طور پہ جو صورت حال ہے زوال کی اور بد اخلاقیوں کی اور جو گمراہی اور پستی ہے تو اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ مضمون اگر سارا نہیں تو کچھ پڑھ کے سناؤں مولانا سعید احمد جلال پوری صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں روزنامہ جنگ کراچی کے توسط سے جناب ندیم احمد کراچی کا ایک مختصر مگر چپتا ہوا سوال موصول ہوا کہ آج کل پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم کرنے والے غیر مسلم ہیں تو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ بلا شبہ یہ سوال آج کل تقریباً ہر دیندار مسلمان کی زبان پر ہے اور اس کے دل و دماغ کو پریشان کیے ہوئے ہیں اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ اگر مسلمان حق پر ہیں اور یقیناً حق پر ہیں تو ان کی مدد کیوں نہیں کی جاتی اور ان کے آدا و مخالفین یعنی دشمن جو ہیں یہود و نصارہ اور کفار اور مشرقین جو یقیناً باطل پر ہیں کے خلاف اللہ تعالیٰ کا جوش انتقام حرکت میں کیوں نہیں آتا اور ان کو تہس نہس کیوں نہیں کر دیا جاتا یا کفار و مشرقین اور یہود و نصارہ کو مسلمانوں پر فوقیت و برتری کیوں کر حاصل ہے اور ان کو اس قدر ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے اس کے برعکس مسلمانوں کو روز بروز ذلت و ادبار کا سامنا کیوں کر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہود و سارا مسلمانوں کے دشمن ہیں آج تو پتہ لگا دوست ہیں دونوں نومی صاحب اور امین صاحب کا تو ایک ہی جی۔ موقف ہے <coughs> بہرحال وہ کہتے ہیں کہ سوال کے جواب میں راکم الحروف نے جو کچھ لکھا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے قارئین بینات کی خدمت میں پیش کر دیا جائے ملاحظہ ہو برادر عزیز آپ کا سوال معقول اور بجا ہے کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں پر جس قدر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور مسلمان جس قدر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں شاید ہی کسی دوسری قوم پر کبھی ایسا وقت آیا ہو اس سب کے باوجود مسلمانوں کے حق میں اللہ کی مدد کا نہ آنا واقعی قابل تشویش ہے اور آپ کی طرح ہر مسلمان اس تشویش میں مبتلا ہے <clears throat> لہٰذا آپ کے سوال کے جواب کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ان کو ذہن نشین کر لیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو مسلمانوں کے حق میں اللہ کی مدد نہ آنے کے اسباب وجود سمجھ آ جائیں گے دراصل یہاں دو امور ہیں ایک یہ کہ تمام مسلمان عموماً اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیوں محروم ہیں دوسری یہ کہ خاص طور پر وہ نیک سال مسلمان جو واقعی اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ ہیں ان پر مصائب و بلایا کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں ان کے حق میں اللہ کی مدد آنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور ان کے دشمنوں کو اس قدر ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے اول سب سے پہلے یہ کہ تمام مسلمان اللہ کی مدد سے کیوں محروم ہیں اس سلسلے میں عرض ہے اس وقت مسلمان من حیث القوم مجموعی اعتبار سے تقریباً بد عملی کا شکار ہو چکے ہیں ٹھیک اس وقت مسلمانوں میں ذوق عبادت اور شوق شہادت کا فقدان ہے بلکہ مسلمان بھی اللہ ماشاء اللہ کفار و مشرقین کی طرح موت سے ڈرنے لگے ہیں ٹھیک اس وقت تقریباً مسلمانوں کو دین مذہب ایمان عقیدے سے زیادہ اپنی اپنی اولاد اور اپنے خاندان کی دنیاوی آرام راحت و آرام کی فکر ہے آج کل مسلمان اللہ ماشاء اللہ موت ماں بعد الموت قبر حشر آخرت جہنم اور جنت کی فکر و احساس سے بے نیاز ہو چکے ہیں اور انہوں نے کافر اقوام کی طرح اپنی کامیابی و ناکامی کا مدار دنیا اور دنیاوی اسباب و ذرائع کو بنا لیا ہے اس لیے تقریباً سب ہی اس کے حصول و تحصیل کے لیے دیوانہ وار دوڑ دوڑ رہے ہیں اس وقت اللہ ماشاء اللہ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد بھروسہ اور توکل نہیں رہا ٹھیک ہے اس لیے وہ دنیا اور دنیاوی ثواب و وسائل کو سب کچھ باور کرنے لگے ہیں جب سے مسلمانوں کا اللہ کی ذات سے رشتہ ابدیت کمزور ہوا ہے انہوں نے عبادات و اعمال کے علاوہ قریب قریب سب ہی کچھ چھوڑ دیا ہے حتیٰ کہ بارگاہ الہی میں رونا بلبلانا اور دعائیں مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے جس طرح کفر و شرک کے معاشرے اور بے خدا قوموں میں بد کرداری بدکاری چوری ڈکیتی شراب نوشی حرام کاری حرام خوری جبر تشدد ظلم اور ستم کا دور دورہ ہے ٹھیک اسی طرح نام نہاد مسلمان بھی ان برائیوں کی دلدل میں سرتا پا غرق ہیں مادود چند اللہ کے جو بندے اس غلازت قدے میں نور کی کرن اور امید کی روشنی ثابت ہو سکتے تھے ان پر اللہ کی زمین تنگ کر دی گئی ہے اسلام دشمن میڈیا اخبارات رسائل و جرائد میں اسلام اور مسلمانوں کو اس قدر خطرناک نقصان دہ ملک و ملت دشمن اور امن مخالف باور کرایا گیا کہ اب خود مسلمان معاشرہ ان کو اپنانے اور گلے لگانے پر آمادہ نہیں مادیت پسندی نے نام نہاد مسلمان کو اس قدر متاثر کیا ہے کہ اب اس کو حلال اور حرام کی تمیز تک نہیں رہی چنانچہ اللہ ماشاء اللہ اب کوئی مسلمان حرام حلال و حرام کی تمیز کرتا ہو اس لیے مسلم معاشرے میں بھی سود جوا رشوت لاٹری انعامی اسکیموں کا دور دورہ ہے جو لوگ سود خوری کے مرتکب ہوں اللہ تعالیٰ کا ان کے خلاف اعلانی جنگ ہے ظاہر ہے جو مسلمان سود خور ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے حالت جنگ میں ہیں اور جن لوگوں سے اعلانی جنگ ہو کیا ان کی مدد کی جائے گی جو معاشرہ عموماً چوری ڈکیتی مار دھاڑ اغوا برائے تاوان جوئے لاٹری انعامی اسکیم اور رشوت پر پل رہا ہو اور جہاں ظلم و تشدد عروج پر ہو جہاں کسی غریب کی عزت و ناموس اور مال و دولت محفوظ نہ ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا اللہ کا غضب پھر یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی اس لیے کہ اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اور ظالم چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو اللہ کی مدد سے محروم ہوتا ہے جس قوم اور معاشرے کی غذا لباس گوشت پوشت حرام مال کی پیداوار ہو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آسمان سے اچھے یا برے فیصلے اکثریت کے عمل اور بدعملی کے تناظر میں نازل ہوتے ہیں اس لیے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم معاشرے کی اکثریت کے اعمال و فعال اور سیرت و کردار کا کیا حال ہے کیا ایسا معاشرہ جہاں دین دینی اقدار کا مذاق اڑایا جاتا ہو جہاں قرآن و سنت کا انکار کیا جاتا ہو جہاں اس میں تعریف کی جاتی ہو جہاں ان کو من مانے مفاہیم اور معنی پہنائے جاتے ہوں جہاں حدود اللہ کا انکار کیا جاتا ہو جہاں سود کو حلال اور شراب کو پاک کہا جاتا ہو جہاں زنا کاری و بدکاری کو تحفظ ہو جہاں ظلم و تشدد کا دور دورہ ہو جہاں مسلمان کہلانا دہشت گردی کی علامت ہو جہاں بے قصور معصوموں کو کافر اقوام کے حوالے کیا جاتا ہو جہاں بدکار اور مجرم معزز اور معصوم ذلیل ہوں جہاں توہین رسالت کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا جاتا ہو جہاں محافظین دین و شریعت کو پابند سلاسل کیا جاتا ہو جہاں کلمہ حق کہنے والوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہو جہاں کافر اقوام کی کاسالیسی کی جاتی ہو جہاں یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے مسلم ممالک پر اسلام دشمنوں کو چڑھائی کی سند صنعت جواز مہیا کی جاتی ہو جہاں دینی مدارس و مساجد پر چڑھائی کی جاتی ہو ان پر بمباری کی جاتی ہو ہزاروں معصوموں کو خاک و خون میں تڑپایا جاتا ہو ان پر فاسفورس بم گرا کر ان کا نام و نشان مٹایا جاتا ہو جہاں مسلمان طالبات اور پردہ نشین خواتین کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہو ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی جاتی ہو ان کے جسم کے چیتھڑے اڑائے جاتے ہوں ان کو دفن کرنے کی بجائے ان کی لاشوں کو جلایا جاتا ہو جہاں تاتاری اور نازی مظالم کی داستانیں دہرائی جاتی ہوں جہاں دیندار طبقہ اور علماء صلاح پر زمین تنگ کی جاتی ہو جہاں اغیار کی خوش ندی کے لیے اپنے شہریوں کے خلاف آپریشن کلین اپ کیے جاتے ہوں جہاں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور کیا جاتا ہو جہاں دین و شریعت کا نام لینا جرم اور اریانی فحاشی پتنگ بازی اور میراتھن ریس کی سرپرستی کی جاتی ہو جہاں اریانی و فحاشی کو روشن خیالی و اعتدال پسندی کا نام دیا جاتا ہو جہاں دینی مدارس بند اور کہبہ خانے کھولے جاتے ہوں جہاں عوام نان شبینہ کے محتاج ہوں اور ارباب اقتدار بیس بیس لاکھ روپے ایک رات ہوٹل کے قیام کا کرایہ ادا کرتے ہوں جہاں اپنے اقتدار اور حکومت کے تحفظ کے لیے دین و مذہب اور شرم و حیا کی تمام حدود کو پھلانگا جاتا ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا اللہ کا عذاب و عقاب بلا شبہ آج کا دور د جعلی فتنے اور نئے نظریات کا دور ہے زمانہ بوڑھا ہو چکا ہم جنس پرستی کو قانونی جواز حاصل ہو چکا ناچ گانے کی محفلیں عام ہو چکی دیکھا جائے تو یہ قرب قیامت کا وقت ہے اس وقت مسلمانوں سے اللہ کی حفاظت و مدد اٹھ چکی ہے مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی ظاہر داری چاپلوسی انانیت خود پسندی اور امت کے زوال کا وقت ہے و فساد عروج پر ہیں خیر سے محروم لوگوں کی کثرت ہے اور خدا کی لانت و غضب کا وقت ہے اور یہود و نصارہ کی نقالی کامیابی کی معراج شمار ہونے لگی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگوں اور معاشرے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ رہی یہ بات کہ کفار و مشرقین اور اغیار کے مظالم کا شکار صرف اور صرف دیندار مسلمان ہی کیوں ہیں تو اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اگر بد کردار مسلمانوں اور ارباب اقتدار نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے تو ان کی سزا ان حت معصوموں کو کیوں دی جاتی ہے اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی چاہیے تو یہ تھا کہ جرم و سزا کے فلسفے کے تحت سزا بھی انہی لوگوں کو دی جاتی جنہوں نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے مگر اس کے برعکس ہو یہ رہا ہے کہ نیک سال مسلمان اور دین و مذہب کے متوالے کفار کے مظالم کی تلوار سے ذبح ہو رہے ہیں ان کو بے نام کیا جا رہا ہے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے ان کی جان و مال اور عزت و ناموس برباد کی جا رہی ہے ان پر اللہ کی زمین تنگ کی جا رہی ہے اپنے اور پرائے سب ہی ان کے دشمن اور ان کی جان کے پیاسے ہیں کوئی بھی ان کے لیے قلم خیر کہنے کا روادار نہیں ہے بلکہ ان پر ہر طرف سے آگ و آہن کی بارش اور بارود کی یلغار ہے آخر ایسا کیوں ہے اس سلسلے میں بھی چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو دنیا ہے یہ مسلمان کے لیے دوزخ ہے اور کفار کے لیے جنت ہے اس میں تفل تسلی دی ہے اپنے آپ کو کہ جی, جی وہ ہم تو چونکہ مومن ہیں اس لیے ہم جہنم میں ہیں اس وقت اور جو دوسرے ہیں وہ چونکہ کافر ہیں اس لیے ان کو اس وقت یہاں پہ جنت دی جا جا رہی ہے اور جو مومن ہوتے ہیں ان کو زیادہ آزمائش ہوتی ہے اور جی۔ جو دوسرے ہیں ان کو کم ہوتی ہے جتنا زیادہ خدا کے قریب ہوگا اتنی زیادہ اس کو آزمائش ہوگی اور پھر اذیتیں جو ہیں وہ انبیاء کو اور جو مقربین لاہی ہیں ان ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور پھر یہ کہا کہ وہ یہ بات بھی ہے کہ جو مومنین ہیں وہ پھر پکار اٹھتے ہیں کہ کب آئے گی اللہ کی مدد جی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مدد جو ہے نا وہ وہ آنے والی ہے یہ انہوں نے بات کی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کی برائیوں اور بد کرداریوں کا اعتراف کرنا ان کو اس بات سے بری نہیں کرتا کہ اصل کام جو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا تھا وہ ان کا تھا ٹھیک ہے جو شکایت کر رہے ہیں جی حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری تھی ہم نے صحیح طرح سے ادا نہیں کی ایک بچہ اگر خراب ہوگا تو اس کی ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے اس لیے کہ اس نے تربیت نہیں کی صحیح طرح سے اگر تربیت کے باوجود کوئی خراب ہو تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تربیت کی تھی لیکن اس نے خود ہی اپنے آپ کو خراب کر لیا لیکن وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی ساری ذمہ داری پوری کر چکا ہو ٹھیک تو اس وقت مسلمان معاشرے میں خاص طور پر انڈیا پاکستان میں جو علماء ہیں وہ اصلاح کرنے کی بجائے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی بجائے سیاست میں آ گئے ہیں ٹھیک مسجدیں بناتے ہیں بڑے بڑے پیٹ چھوڑ دیتے ہیں اور بڑے بڑے مشاہرے لے کر جی خطبات دیتے ہیں تقریریں کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ٹھیک معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ان کے اپنے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہو رہا ہوتا ہے اس کی بھی ان کو پرواہ نہیں ہوتی ٹھیک بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں آتے ہیں اور وہ آ کر اپنے وہ سیکورٹی گارڈس کے ساتھ جی مسلح جو باڈی جی۔ گارڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ آتے ہیں انہیں کے جلاؤ میں وہ چلے جاتے ہیں واپس تو کام جو آپ نے کرنا تھا وہ تو آپ نے نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں جب معاشرہ خراب ہو گیا تو پھر آپ اب آپ معاشرے کو خراب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اصل اعتراف والی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دجالی زمانہ ہے قرب قیامت کا زمانہ ہے ٹھیک ہے اور ہم بالکل زوال پذیر ہو چکے ہیں جی اور یہ نہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے وقت میں کیا اس کا علاج بتایا ہے ٹھیک حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس وقت وہ صبح سے کہتے تھے آج کل کے پی کے کہتے ہیں تو وہاں پہ وہاں سے چار بندے حضور کی خدمت میں آئے بھائی تھے چاروں ٹھیک ہے اور ان چاروں میں سے دو ایم ڈی ہو گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے تو انہوں نے کہا جی کہ مرزا صاحب دیکھیں ہم نے انصاف کیا ہے کہ روپے میں سے آٹھ نے آپ کو دے دی ہیں اور آٹھ نے ہم نے غیر ایم جی کو دے دی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ چار میں سے دو بھائی ایم جی ہو گئے دو نہیں ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ ہم تو آٹھ آنے پہ راضی نہیں ہوتے ہمیں تو پورا روپیہ چاہیے تو اس وقت خیر انہوں نے ہنس کے بعد ٹال دی اس کے بعد وہ جو دو غیر احمدی تھے ان میں سے ایک جو تھے وہ یورپ گئے کسی کام سے گئے یا کسی ملازمت کے سلسلے میں گئے بہرحال وہ یورپ گئے جب وہ جا رہے تھے تو جو ان کا ایک احمدی بھائی تھا اس نے ان کے بکسے میں دعوت المیر رکھ دی ٹھیک ہے جو خلیف حسانی کی کتاب جو آپ نے افغانستان کے جی. بادشاہ کو لکھی تھی تو وہ لے گئے وہاں پہ اپنے کام شام میں ان کو ٹائم نہیں ملا لیکن جب انہوں نے یورپ میں دیکھا کہ کتنی ایڈوانس ترقی کر لی ہے انہوں نے ٹیکنالوجیکلی اس وقت جو ہوگی آج سے کو پچاس ساٹھ سال پہلے تو اس سے وہ بڑے امپریس ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارا کیا حال ہے ہندوستان جی. میں اور یہاں پہ یورپ کا کیا حال ہے سماجی طور پہ معاشرتی طور پر اکنامکس کے حساب سے پھر ڈیفینس کے حساب سے انہوں نے وہ دفاعی آدمی تھے تو انہوں نے وہ سارے وہ بھی دیکھے کہ کتنا اسلحہ اور ساری چیزیں بن رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ اب تو اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آج کل جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ یار یہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا بالکل یہ ختم ہو گیا ساری امیدیں ختم ہو جاتی تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہو سکتا اچھا جب وہ واپس آنے لگے تو وہ سامان وغیرہ پیک کر رہے تھے تو ان کو وہ کتاب نظر آ گئی تو کہتے میں نے وہ پڑھنی شروع کر دی تو اس کتاب میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر یہ حالات آئیں گے ٹھیک ہے تو اب وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے ٹھیک کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی ترقی اور مسلمانوں کا زوال تو انہوں نے کہا واقعی تو بات بالکل وہی ہے جو حدیث میں بیان کی گئی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ اب پھر اس کے بعد پھر مسلمانوں کی ترقی ہوگی ٹھیک ہے اور مسلمانوں کی ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اقتصادی طور پر ترقی کر لیں گے یا ہم سیاسی طور پر ترقی کر لیں گے یا دفاعی طور پر ترقی کر لیں گے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کے لحاظ سے ترقی کریں گے ابھی بھی جو زوال ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر زوال ہے جی ورنہ مسلمانوں میں بھی امیر لوگ ہیں سیاست جی کے جی۔ حساب جی سے ہر ہر چیز ہے پاکستان کے پاس وہ آ, وہ ادھر ہے فیکٹری واہ میں ہے آرڈیننس فیکٹری آرڈیننس فیکٹری جی جو ہے جی۔ اس کے علاوہ وہ چین کے مدد سے طیارے بھی بنا رہے ہیں جی۔ دوزے بھی بنا رہے ہیں لے بھی رہے ہیں خرید بھی رہے ہیں بنا بھی رہے ہیں تو اصل ترقی جو ہے نا وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ تو وہی لکھا ہے کہ ہمارے تو زوال ہی ہے لیکن پھر جب آگے پڑھنا شروع کیا تو ان کو پتہ لگا کہ تو حدیث میں یہ بھی بتایا کہ پھر وہ ترقی بھی کریں گے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ جو زوال کی نشانیاں تھیں وہ تو میں نے دیکھ لی ہیں جی اور وہ پوری بھی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو اب ترقی کی جو بات ہے وہ بھی پھر پوری ہوگی چنانچہ وہ آتے ہی وہ انہوں نے بیعت کر لی اور کہتے ہیں جی لو جی ایک اور چونی آ گئی ہے تو یہ جو زوال ہے اس کا پھر علاج بھی بتایا نا جیسے میں کئی دفعہ یہاں پہ عرض کر چکا ہوں جی کہ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو پہلے ڈائگنوز کرتا ہے تشخیص کرتا ہے پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے ریمیڈی بھی پرسکرائب کرتا ہے یہ نہیں کرتا کہ آپ کو یہ تو بتا دے کہ جی آپ کو یہ بیماری ہے لیکن اس کا علاج نہ بتائے اب ان صاحب نے جو سعید احمد جلال پوری صاحب ہیں جی انہوں نے وہ ساری باتیں وہی کی ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں اور ہمارے کہنے سے ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں ان کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کیوں ہمارے علماء کو برا کہتے ہیں جی کیوں آپ ہماری جو برائیاں ہیں ان کو پن پوائنٹ کرتے ہیں اب یہ تو آپ کے اپنا بندہ کہہ رہا ہے نا ٹھیک ہے اور وہ ساری وہی باتیں کر رہا ہے فرق یہ ہے کہ ہم اس کا علاج بھی بتاتے ہیں اس نے علاج نہیں بتایا بلکہ اس نے الٹا یہ رونا رویا ہے کہ جناب ہمارے جو دیندار لوگ ہیں وہ تو بڑے معصوم ہیں وہ بیچارے بے گناہ مارے جا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے تو یہ علاج نہیں ہے علاج جو قرآن اور سنت نے بتایا کہ جب یہ ہوگا تو پھر اس وقت اللہ کی مدد آئے گی ٹھیک ہے جب تم اندھیرے میں اور پستی میں اور گمراہی میں ڈوب جاؤ گے جی تو پھر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو محبوس کرے گا اور وہ پھر تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کے جائے گا تو یہ قرآن کا یہ جو علاج ہے وہ بتایا گیا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ آدھی بات جو ہم جو کہتے ہیں اس میں سے آدھی انہوں نے کہہ دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آدھی بات تو ٹھیک ہوگی نا باقی کی آدھی بات بھی ٹھیک ہے کہ علاج اگر ہے تو وہ صرف اور صرف مسیح محدود علیہ اصلاۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہونے میں آپ کی جماعت میں شامل ہونے میں ٹھیک ہے بہت شکریہ سامعین ریڈیو احمدیہ آخری بیس منٹ پروگرام کے تقریباً ہمارے پاس موجود ہیں آج کے دن میں تقریباً بیس سے پچیس منٹ کا ٹائم ہے آپ اسٹوڈیوز میں کال کر سکتے ہیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two studios کا نمبر ہمارے ساتھ انصر رضا صاحب موجود ہیں بہت اچھی گفتگو جاری ہے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں کال کیجیے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیے اس وقت ہمارے ساتھ عادل صاحب مجھے بتایا گیا لائن پر موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام انصر صاحب سے ایک کوشچن میں سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے وہ جہاں تک مجھے شاید سمجھ آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہود و انصار جو دوست نہیں ہو سکتے مسلمانوں کے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ دوست نہیں ہو سکتے تو آپ ان دوستوں کے دشمنوں کے ملک میں کیا کر رہے ہیں آپ کو پورے رائٹس ہیں یہاں پر تو آپ بینیفٹس بھی پورے لے رہے ہیں تو پھر آپ واپس ہی کیوں نہیں چلے جاتے اگر آپ کو اتنی پرابلم ہے دوست ہو ہی سکتے آپ تو شاید مجھے یہ سمجھ لگی آپ ذرا یہ بتا دیں پھر ادھر کیوں بیٹھے ہوئے بہت شکریہ آپ کا جی اول تو میں نے نہیں کہا کہ دوست نہیں ہو سکتے اس پروگرام میں نہیں کہا کہا کم از کم میں نے اور پہلے بھی میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ دوست نہیں ہو سکتے جو قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دوست نہیں ہو سکتے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کانٹیکس بتایا ہے جو سیاق و سباق بتایا ہے وہ حکومتوں کے بارے میں ہے کہ ایک مسلمان حکومت جو ہے وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو یعنی دوسرے دوسری جو مملکت ہے مسلمان اس کے مقابل پر کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی یہودی اور عیسائی مملکت کے ساتھ حکومت کے ساتھ معاہدہ نہ کرے اپنے بھائی کے خلاف یہ اس میں بتایا گیا ہے ورنہ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف یہ حکم دیتا ہے کہ جنہوں نے تمہیں گھر سے نکالا اور جو تمہیں تمہارے مذہب پر عمل کرنے پر روکتے ہیں پابندی کرتے ہیں صرف ان کے ساتھ تمہاری جنگ ہے دوسروں کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہے اس لیے جب ہم قرآن کو پورا پڑھیں گے جیسے میں نے بار بار عرض کیا ہے تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ عرد الصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور اس سے مراد سارے ہی عد الصارہ ہوتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ میں اپنے گھر والوں کو اور اپنے صحابہ کو نہ بھیجتے جس کے لوگ عیسائی تھے جس کا بادشاہ عیسائی تھا تو سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی ہے جس میں مسلمان گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی گئی ہیں حضرت عثمان گئے ہیں اور گھر والے گئے ہیں حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر تیار گئے ہیں باقی بھی لوگ گئے ہیں تو وہ بادشاہ عیسائی تھا حبشہ کا اس کے درباری سارے عیسائی تھے تو کیوں بھیجا خود حضور نے وہاں پہ اس لیے یہ کانسیپٹ مولویوں کا بنایا ہوا ہے کہ یہود و سارا ہمارے دوست نہیں ہوتے اور جن کا یہ کانسیپٹ ہے وہ خود یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم اکیلے تو نہیں بیٹھے نا یہاں پہ ہمارا تو یہ کانسیپٹ جی۔ ہی نہیں ہے جن کا کانسیپٹ ہے وہ بیٹھے ہیں تو یہ جو آپ نے ہم پہ اعتراض کیا ہے یہ ان پہ جا کے اعتراض کریں جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہود الصعہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے پھر بھی یہود الصعہ کے ساتھ انہوں نے معاہدے بھی کیے ہیں اور آپ کے جو اجمل قادری صاحب ہیں جو اجمیت العلماء اسلام کا ایک گروپ ہے غالباً سمیع صاحب کا گروپ ہے ایک تو فضل الرحمان صاحب کا گروپ جی. ہے ایک سمیع الحق صاحب کا گروپ ہے تو سمیع الحق صاحب کے گروپ کے ایک عالم دین ہیں اجمل قادری صاحب اور وہ اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں کم از کم ایک دفعہ تو کر ہی چکے ہیں میرا خیال ہے ایک سے زیادہ دفعہ کر چکے ہیں وہ اور ساری دنیا کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے وہاں پہ جاتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اسرائیل میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہم آرام سے جاتے ہیں یہودی ہماری باتیں سنتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں مسلمانوں کو بھی ہم تبلیغ کرتے ہیں یہودیوں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں کوئی کچھ نہیں کہتا ان کو اس لیے ہم تو قرآن کے حکم کے مطابق اس سے دوستی کرتے ہیں جو ہمارے گھروں سے نہیں نکالتا اور جو ہمیں ہمارے دین پر عمل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگاتا آزادی دیتا ہے وہ اس لیے ہم اس کے دوست ہیں ٹھیک تو یہ قرآن کا حکم ہے قرآن کی تعلیم ہے لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہود حدود السارا دوست نہیں ہو سکتے اور اس سے مراد یہود حد السارا عوام لیتے ہیں اور پھر بھی وہ یہاں بیٹھے ہیں دیکھنا اتنی عجیب بات ہے کہ آپ ہمیں کینیڈا سے بلکہ ہو سکتا ہے ٹورنٹو سے ہی فون کر رہے ہوں اور خود یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے کہنا ہے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تو میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے نہ میں نے اس پروگرام میں کہا ہے نہ میں نے پہلے کبھی کہا ہے اس لیے یہ بہت عجیب و غریب بات ہے جو آپ نے کی ٹھیک ہے بہت شکریہ سامن ریڈی احمدیہ پروگرام جاری ہے four one six four one zero six five two two studios کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two اور اگر آپ ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہمیں کال کرنا چاہیں تو toll free number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آخری دس منٹ ہیں جس میں ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کریں گے یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا کہ ہفتے میں دو دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے پہلا پروگرام جو پیش کیا جاتا ہے وہ ہفتے کی شب نو سے گیارہ بجے تک F M hundred point seven F M hundred point seven پر پیش کیا جاتا ہے اتوار کو پروگرام کا پہلا حصہ آٹھ سے دس بجے شب F M hundred point seven پر پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ سلسلہ اے ایم فائیو تھرٹی پر جاری رہتا ہے نصف شب تک یعنی رات کے بارہ بجے تک four one six four one zero six five two two studios کا نمبر ہے جس میں آپ کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ میں شامل ہو سکتے ہیں انصر رضا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات لے رہے ہیں انصر رضا صاحب سے ان کے جواب حاصل کر رہے ہیں کال کیجیے پروگرام میں شامل ہوں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر مبشر صاحب موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میں آپ کا پروگرام جب جب مجھے وقت ملتا ہے میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو نہ اپنے آپ کو نہ نہ سنی کہتا ہوں شیعہ کہتا ہوں نہ ہندی کہتا ہوں ہوں میں سیدھا سر ایک مسلمان میرا ایک سوال ہے ہمارے نبی نے ایک بات کہی ہے کہ اپنے دین کو چھوڑو نہیں اور کسی کے دین کو چھیڑو نہیں ٹھیک ہے میں آپ کی ساری باتیں سنتا ہوں آپ اپنی ساری باتیں کرتے ہیں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں قرآن شریف کے حوالے دیتے ہیں آپ ان کے کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں مگر آخر میں آ کے آپ چھوٹی سی غلطی کر سکے آپ دوسرے کے دین کو چھیڑتے ہیں ہمیں کس نے حق دیا ہے یعنی لائک میرا اللہ کہتا ہے کہ کسی کے دین کو چھیڑو نہیں کوئی غلط کر رہا ہے اگر آپ نے استطاعت ہے اس کو روک لو ٹھیک ہے اگر آپ نے شکایت نہیں ہے تو منہ میں برا بلا کہہ دو ورنہ دل میں برا بلا کہہ لو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں ہمارے سنی ہزار آتے ہیں وہ آپ کو غلط غلط کہتے ہیں آپ ان کا جواب بہت ہی پیار سے دیتے ہو اس کا اس کی وجہ سے مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ آن ایئر ہوتے ہو اس لیے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ واقعی آپ اچھے لوگ ہو دوسری چیز میری تمام لوگوں سے گزارش ہے یار کہ اپنے دن کو چھیڑو نہیں اور دوسرے دن کو چھیڑو نہیں آپ بھی نہ چھیڑے وہ بھی نہ چھیڑے نہ آپ عیسائیت کی بات کریں آپ اچھی اچھی باتیں بتائیں اللہ کی خدا کی اس کے پیغمبروں کی اس کے انبیاء کی انسانیت کی سب لوگوں کی باتیں بتائیں میرا چھوٹا سا سوال ہے مدر ٹیری صاحب جنہوں نے اتنے اچھے اچھے کام کیے دنیا کے اندر اور جو وفات پا چکی ہے کیا وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے اس کا فیصلہ ہم لوگ کر سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں کچھ رائے دیں گے جزاک اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ جی مرشد صاحب شکریہ کہ آپ کو جب بھی موقع ملتا ہے آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں غالباً آپ نے جلدی میں کہہ دیا کہ آپ دیکھتے ہیں اللہ کرے جی. کہ وہ بھی ٹائم آئے جب آپ ہمیں دیکھیں بھی ٹی وی پہ بھی آ جائیں لیکن ابھی تو سنتے ہیں اور پھر آپ نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے دین کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے دین کو چھیڑو نہیں یہ ہرگز حضور نے نہیں فرمایا یہ غالباً اشرف علی تھانوی صاحب کا کال ہے جو دیوبند کے ایک بزرگ عالم تھے ان کا کال ہے اور اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اگر کہا ہوتا تو پھر کسی کو بھی مسلمان نہ کرتے وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ کافر کو کہتے ہیں کہ جی تم نے اپنا دین نہیں چھیڑنا چھوڑنا لیکن مجھے تم نے چھوڑ چھیڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا نہ حضرت ابو بکر مسلمان ہوتے نہ حضرت علی مسلمان ہوتے نہ زید ابن حارثہ مسلمان ہوتے نہ حضرت خدیجہ مسلمان ہوتے ہیں حضور کسی کو بھی نہ کہتے جی کیونکہ حضور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اپنا دین تم نے چھوڑنا نہیں ہے اور میرے دین کو چھیڑنا نہیں ہے تو جی۔ پھر دنیا میں ایک ہی مسلمان ہوتا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے لوگوں کو بتاتے کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہ بت خدا نہیں ہے لیکن تم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے انہی بتوں کو تین سو ساٹھ کو پوچھتے جاؤ اللہ کے ساتھ شرک کرتے جاؤ کیونکہ یہ تمہارا دین ہے چھوڑنا نہیں اس کو لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بت نہیں ہے خدا ایک ہے اللہ ایک ہے لیکن مجھے تم نے نہیں چھیڑنا اور ان بتوں کو بھی نہیں چھوڑنا تمہارا دین ہے ننگے ہو کر طواف کرنا کرتے جاؤ کیونکہ تم نے اپنے دین کو چھوڑنا نہیں ہے تو یہ اتنی عجیب و غریب اور مزے کا خیز بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے کے منہ سے نکلنا تو بالکل ہی ناقابل یقین ہے ناممکن بات ہے ٹھیک ہے اور قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھی اچھی باتیں کریں تو اچھی اچھی بات ہو نہیں سکتی اس وقت تک جب تک کہ آپ اس اچھی بات کہنے والے کو ماننے ماننے نہ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے کہ آپ اس عقیدے کو مان لیں اب دیکھیں نا ڈاکٹر اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ بیمار ہیں جی لیکن آپ کو یہ کہے کہ آپ دوا نہ کھائیں جو کڑوی ہے جی اور کینڈیاں کھانی شروع کر دیں کینڈی اچھی ہوتی ہے نا میٹھی جی میٹھی ہوتی ہے وہ جی تو وہ کھائیں لیکن آپ یہ کڑوی دوا نہ کھائیں یہ انجیکشن نہ لگوائیں یہ سرجری نہ کروائیں بعض اوقات کرنی پڑتی ہے سرجری اپینڈکس ہو جاتا ہے پھر سرجری کرنی پڑتی ہے ورنہ بندہ مر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سرجری نہ کریں آپ مجھے کینڈیاں دے دیں اچھی اچھی باتیں کریں میٹھی میٹھی باتیں کریں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا پیٹ پھاڑا جائے گا ایک عورت ہے وہ پریگننٹ ہے بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو کیا کریں گے پیٹ کاٹیں گے نا اس کا بچہ نکالنے کے لیے باہر جس کو سزیرین کہتے ہیں جی۔ تو سزیرین نہیں ہوگا کہتے جی اچھی اچھی بات کرنی ہے آپ نے تو اتنے میں وہ عورت مر جائے گی بچہ بھی مر جائے گا عورت بھی مر جائے گی کیونکہ آپ نے تو اس کا پیٹ چا کے نہیں کیا بچہ نکالنے کے لیے باہر اس لیے یہ جو باتیں ہیں وہ آپ کی معصومیت اور بول پن پہ مبنی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ جب مریض بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کو دوا دینی پڑتی ہے اس کو انجیکشن لگانا پڑتا ہے اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے کڑوی دوا کھانی پڑتی ہے ہم جو بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اصول یہ ہے جو خدا اور اس کے رسول نے بتایا کہ ایک خدا اور ایک رسول کو مان کر اللہ کی کتاب کو مان کر اور اس کے رسول کے مطابق دنیا میں جو بھی آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے تاکہ میں تم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آؤں ابھی ہم نے اس کا ذکر کیا جی۔ ہلکا پھلکا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے سورہ حدید میں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو اپنے ایک بندے کے اوپر آیات بینات نازل کرتا ہے اور کرے گا تاکہ وہ تم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے تو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں جانے کے لیے وہ تمام کام کرنے پڑتے ہیں جو خدا نے قرآن میں بتائے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ اچھا۔ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطالعہ سے مبارکہ سے بیان فرمائے ہیں میں چند دن پہلے یہ بھی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اس میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا۔ سے کہا کہ یاسر اللہ بڑے ہی اب تشدد ہو گیا ہے ہمارے اوپر کفار کی بڑی سختیاں ہیں تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا کہ ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات آئے نہیں جو سابقہ انبیاء کی قوموں کے اوپر آیا کرتے تھے کہ ان جی۔ کو ان کے جسموں کو آرے سے چیر دیا کرتے تھے اور ان کے وہ جو تھے وہ لوہے سے جی۔ پتہ نہیں ہاتھ بنے ہوتے اس سے وہ ان کی کھال اتار لیا کرتے تھے اور یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے ابھی تو تمہارے اوپر وہ آئے نہیں ابھی سے تم تنگ آ گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آصب الزینہ یوتر کو ہم یفتنون کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دی جائیں گے کہ وہ ایمان لے ان کو آزمایا نہیں جائے گا اس لیے یہ جو ایک صعوبتوں میں سے گزرنا ہے اور آزمائشوں میں سے گزرنا ہے اور تشدد اور تکلیف میں سے گزرنا ہے یہ ایمان کے ساتھ وابستہ ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم نفرت نہیں پھیلاتے یہ الزام انبیاء پر اور ان کی جماعتوں پر لگتا آیا ہے مخالفین کی طرف سے کہ نفرت پھیلا رہا ہے جو کفار جمع ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے انہوں نے یہی کہا کہ اپنے بتیجے کو منع کر لو یہ ہمارے باپ دادا کو گالیاں نکالتا ہے ان کو بیوقوف بناتا ہے ہمارے بتوں کو گالیاں نکالتا ہے کہتے تمہارے سارے بڑے بیوقوف تھے وہ پتھروں کو پوچھ پوچھتے تھے جی ہمارے بتوں کو ہمارے خداؤں کو گالیاں نکالتا ہے ہمارے باپ دادا کو بیوقوف کہتا ہے وہ تو یہ نفرت پھیلا رہا ہے اس جی۔ نے سوسائٹی کے اندر نفرت جو آج پہلا جو فون آیا امین صاحب کا تو انہوں نے بار بار یہ کہا کہ تم نفرت پھیلا رہے ہو نومی صاحب کا فون ہے انہوں نے بھی کہا کہ تم نفرت پھیلا رہے ہو نفرت نہیں پھیلا رہے ہم آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ جس چیز کو آپ مانتے ہیں اس کی نظر میں اس کے مطابق آپ کا جو طرز عمل ہے آپ کا جو عقیدہ ہے وہ اس کے مطابق غلط ہے جس کو آپ خود مانتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو باتیں بیان کی ہیں آپ کا عقیدہ آپ کا طرز عمل اس کے مکمل خلاف ہے اس لیے ہماری نہیں مانتے تو ان کی مانے جو جس کو آپ مانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نفرت نہیں پھیلا رہے ہم تو آپ کی ہمدردی میں آپ کی محبت میں آپ کو یہ باتیں کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ بتانے کے بجائے اس کتاب سے آپ کو حوالے دے رہے ہیں جس کتاب کو آپ آلریڈی مانتے ہیں پھر آپ نے آخر میں جو سوال کیا کہ مدر ٹریسا کا خاص نام جی، انہوں نے لیا کہ مدر ٹریسا جنت میں جائے گی یا نہیں جائے گی اب جنت میں جانے یا جہنم میں جانے کا اختیار خدا کو ہے جی۔ ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے میں خود جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا مجھے نہیں پتہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا سورہ یونس میں ہے کہ ان سے کہہ دو کہ مجھے نہیں پتہ کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے کون جنت میں جائے گا کون جنت میں نہیں جائے گا یہ اللہ کے ہاتھ میں اختیار اس کا ہے ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے متعلق خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ جہنمی ہیں اور اس طرح کے جو کام کرتے ہیں لوگ ان کے متعلق خدا نے کہا کہ جہنمی ہیں جنتی اور جہنمی جنتی اور جہنمی اب آپ کون سے گروہ میں شامل ہیں یہ اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک گروہ کی نشاندہی کی ہے کہ اس گروہ میں اس خاصیت کے لوگ ہیں یہ جنتی ہیں اس گروہ میں اس خاصیت کے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کون سے گروہ میں ہیں اور اس کے باوجود جنت میں کس نے جانا ہے اور جہنم میں کس نے جانا ہے یہ علم خدا کو ہے اور اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے اب جہاں تک مدر ٹریسا کا تعلق ہے جہاں تک عبدالستار عیدی صاحب کا تعلق ہے یہ لوگ خدمت خلق کرتے ہیں خدمت انسانیت کرتے ہیں لیکن یہ کیوں کرتے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی دنیا بہتر ہو جائے ٹھیک ہے ایک جگہ وبا پھیلی ہے کوڑ پھیلا ہوا ہے یا بہت لوگ بیمار ہیں غربت میں ہیں مدر ٹریسا کلکتے کے بازاروں میں جا کر ان کا علاج کرتی ہے ان کو دوا دارو کرتی ہے لباس دیتی ہے خوراک دیتی ہے عیدی صاحب سڑکوں پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہیں لاوارث بچوں کو پالتے ہیں ہسپتال بناتے ہیں ایمبولینس بناتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان غریب لوگوں کی لاوارث لوگوں کی دنیا سنور جائے آخرت کا نہ ان کو خیال ہے نہ مدر ٹریسا کو خیال ہے اور مدر ٹریسا بھی اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کی آخرت سنور جائے اور صاحب بھی اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کی آخرت سنور جائے دنیا سنوارنے کے لیے کام کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ یہ دکھی انسانیت جو ہے یہ اس کی دنیا ٹھیک ہو جائے لیکن انبیاء جب آتے ہیں تو وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے بھی فکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں چاہے آپ کو تکلیفیں ہو جائیں اتنی نہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی دنیا بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو خدا نے قرآن میں دعا سکھائی ہے کہ ربنا آتے نا فل دنیا حسنت و فل آخرت حسنت وقنا عذاب النار اور وہ لوگ جو صرف دنیا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتے نا فل دنیا حسنت اور خدا فرماتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے تو مدر ٹیسا نے جو کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا انی لا عزی و عمل عامل عامل من کو من ذکر او انسا مرد ہو عورت ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کے عمل کو وہ ضائع نہیں کرتا اس لیے نہ تو خدا مدد عیسیٰ کے اعمال کو ضائع کرے گا جو نیک اعمال کیے ہیں نہ اللہ تعالیٰ عبدالستار عیدی صاحب کو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور زندگی دے ان کے بھی اعمال کو یا دنیا میں کوئی بھی جتنے بھی لوگ خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں چاہے وہ یہودی ہیں عیسائی ہیں مسلمان ہیں کسی بھی مذہب کے ہیں یا لا مذہب ہیں جو جو بھی خدمت انسانیت کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ یا کوئی بھی نیک کام کرتا ہے جس کا اثر اس کے اپنی ذات تک محدود ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا یہ نہ ہمارا اختیار ہے نہ ہمیں اس کا علم ہے اس لیے یہ کام ایسا ہے جس کو خدا پہ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا کہ کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا خدا کا صرف فضل مانگنا چاہیے ٹھیک اس کی رحمت مانگنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں ہم سے دنیا میں روزانہ کتنے گناہ ہوتے ہیں ٹھیک کتنی غلطیاں کرتے ہیں ہم چلیے بہت بہت شکریہ انصر رضا صاحب آپ نے سوال کے جواب دیا اور مجھے امید ہے مبشر صاحب کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا یہ انصر صاحب اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف ہیں آخری چار سے پانچ منٹ کا وقت ہمارے پاس موجود ہے تو میں پھر آپ سے ہی درخواست کروں گا کہ آج کے پروگرام کا جو خلاصہ آپ نے بیان کرنا ہے جس طرح اس کو ختم کرنا ہے آپ کے حوالے جی خلاصہ تو نہیں ہے لیکن آج چونکہ ایک اہم رات ہے یعنی جو آخری اشرا ہے اس کی پہلی تاکرات ہے تو میں اپنے تمام سامعین سے چاہے وہ احمدی مسلمان ہیں یا غیر احمدی مسلمان ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ ایک تو اس میں اس رات میں جتنا ممکن ہو عبادت کریں نوافل پڑھیں ذکر کریں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا درود ہو سکے وہ بھیجیں کیونکہ ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں انسانیت کے اوپر حضور کے جتنے احسانات ہیں ان سے بڑے ان سے زیادہ کسی نے انسانیت پہ احسان نہیں کیا کہ کتنی تکلیفیں صحیح ہیں اور کتنے دکھ صحیح ہیں صرف اس لیے کہ ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اسطخ اللہ ربی منق العظم بھی مطوب اللہ پڑھیں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں سبحان اللہ وب حمدی سبحان اللہ لذیم پڑھیں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تمام انسانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اس وقت جو دجالی فتنے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی احمد جلال پوری صاحب کا اقتباس پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دجالی زمانہ ہے تو دجال جو ہے وہ اس وقت دنیا میں پھیل چکا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ اس کے پیچھے جا رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں تو یہ سب سے درخواست ہے کہ دعائیں کریں بہت زیادہ آج پہلی رات ہے اس میں بھی پھر اگلی جو راتیں آئیں گی اس میں بھی ابھی آخری اشرا ہے رمضان کا جی اس میں جتنی دعائیں کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے توفیق دے رکھی ہے جماعت میں شامل ہونے کی وہ اس میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں اس میں مزید ترقی کی دعا کریں جن کو ابھی تک امام زمانہ کی معرفت کا ابھی تک موقع نہیں ملا یا توفیق نہیں ملی تو وہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اگر جماعت احمدیہ سچی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس میں شامل ہونے کی توفیق دے یہ خاص طور پہ دعا کریں اور ریڈیو ایم جی کی ٹیم کے لیے بھی دعا کریں ہم سب کے لیے دعا کریں اپنے لیے دعا کریں مسلمانوں کے لیے انسانیت کے لیے دعائیں کریں بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ جو ایک ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے تیسری عالمی جنگ جی اور جو نیوکلیئر جنگ ہے اس سے تمام انسانوں کو محفوظ رکھے اور تمام حکومتی سربراہوں کو جس میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں ان کو ہدایت دے کہ ان کے قلم سے ان کے ہاتھوں سے ان کے زبانوں سے وہ فیصلے ہوں جو انسانیت کی بہتری کے لیے ہوں آمین تو آمین یہ آمین ایک بہت ہی زیادہ اس وقت شدید جو ہے نا وہ اندیشے والی اور خطرے والی جی ہاں۔ زندگی جو ہے وہ ہمارے سنوں پر اس وقت منڈلا رہی ہے اور چونکہ ابھی ہم نے اس کے وہ اثرات دیکھے نہیں ہیں لیکن جہاں پہ ہیں اس وقت مثلا شام میں اور عراق میں اور افغانستان میں خاص طور پر جو اس وقت بمباریاں ہو رہی ہیں اور جو لوگ آ رہے ہیں وہاں سے اب دیکھیں یہاں پہ بھی جی ہاں۔ پچیس ہزار کے قریب لوگ آ چکے ہیں شام سے اور پھر باقی دنیا میں اپنا پورا گھر بار اجاڑ کر جہاں انسان ساری زندگی گزاری ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ آنا بہت مشکل کام ہے خاص طور پہ اس وقت جب آپ کو مجبور کر دیا گیا ہو جی ہاں۔ ہوتا نا بعض اوقات کہ ہم لوگ تو دنیا کمانے کے لیے نکل پڑتے ہیں اپنے گھروں سے اور پھر اچھی جگہ پہ آ کے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں آنا چاہتے پاکستان میں بھی بڑے جی۔ بڑے امیر لوگ ہیں جو جی۔ نہیں آنا چاہتے لیکن جب آپ کو مجبوراً آنا پڑے تو پھر جو تکلیف ہوتی ہے اور پھر اس میں کوئی عزیز مر بھی جاتے ہیں تکلیفیں بھی ہوتی ہیں گھر بار جہاں آپ نے بڑے شوق سے بنایا ہوتا ہے بمباری سے ملبے کا ڈھیر بن جاتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اس وقت جو شام میں صورت حال ہے یا باقی جگہ پہ جو مسلمانوں کو تکلیفیں ہیں اس کے لیے دعا کریں کہ اگر ان کی اپنی کچھ آمتہ اعمال ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور اگر ان پر مسلط ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ کرے اور ان کو ان کے ظلم سے نجات دے اس لیے یہ میری آج کی جو آخری بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ وقت ہے دعا کا بہت زیادہ اور اپنے لیے دعائیں کریں ہمارے لیے دعائیں کریں انسانیت کے لیے دعائیں کریں مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سایہ رحمت میں رکھے اور ہمیں معاف کریں بہت شکریہ انصر صاحب اس کے ساتھ ہی سفیر راجپوت کو ریڈیو اہمیت سے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ